بشيرا ونذيرا وإن من أمة إلا خلا فيها نذير یقیناً ہم نے تجھے حق کے ساتھ بشیر اور نذیر بنا کر بھیجا ہے اور کوئی امت نہیں مگر ضرور اس میں کوئی ڈرانے والا گزرا ہے جمالو چاند ہے باللہ اللہ الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سامعین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ مکرم نذیر آج کا پروگرام ریڈیو احمدیہ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہے یاز محمود صاحب کنٹرولز پہ یہ پروگرام ہر اتوار کی شب آپ کی خدمت میں آٹھ سے دس بجے F M one hundred point seven اور پھر دس سے بارہ بجے اے ایم فائیو تھرٹی پہ پیش کیا جاتا ہے اس پروگرام کا مقصد اپنے سامعین کو اسلام اور احمدیت سے متعارف کروانا اور اسی طرح آپ کے سوالات کے جوابات دینا یہ جوابات ہمارے پروگرام میں ہماری جماعت سے مختلف علماء تشریف لا کر دیتے ہیں آج ہمارے ساتھ ہمارے دو معزز مہمانان گرامی تشریف فرما ہیں پہلے محترم انصر رضا صاحب انصر رضا صاحب آج کے پروگرام میں السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اور ان کے ساتھ ہمارے دوسرے مہمان ہیں سلیمان احمد صاحب سلیمان صاحب آج کے پروگرام میں السلام جی، علیکم و رحمۃ اللہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ یہ دونوں موضوع ساتھی ہمارے پروگرام سے منسلک ہیں جو باقاعدگی سے سنتے ہیں ہمارا پروگرام ان کے لیے کسی تعارف کے محتاج نہیں انصر رضا صاحب پیشے کے لحاظ سے اکاؤنٹنٹ خود مطالعہ کر کے جماعت احمدیہ میں شامل ہوئے اپنی زندگی دین اسلام کی خدمت کے لیے وقف کی اور اب ٹورانٹو میں بطور مبلغ جماعت احمدیہ کے خدمات انجام دیتے ہیں اور اسی طرح سلمان احمد صاحب ان نوجوانوں میں سے ہیں جنہوں نے کینیڈا میں اپنی زندگی دین اسلام کی خدمت کے لیے وقف کی جامعہ احمدیہ کینیڈا میں داخل ہوئے اور پھر وہاں سے فارغ و تحصیل ہو کے اب ان کی تقرری بطور مبلغ کے شہر ملٹن میں ہوئی ہے اور وہاں پہ یہ جماعت احمدیہ کی جو وہاں پہ جو لوگ رہتے ہیں ان کی جو ضروریات جماعتی ضروریات ہوتی ہیں ان کو پورا کرتے ہیں ہمارے پروگرام کا طریق ایسے ہوتا ہے کہ پہلے ہمارے معزز مہمان آپ کے سامنے اپنے افتتاحی کلمات کہتے ہیں اس کے بعد ہم اپنے اسٹوڈیوز کی لائن کھولتے ہیں کلمات کے دوران آپ کو دعوت دیتے ہیں کہ ان کو سنیں اور اس دوران ہم آپ کی کالز نہیں لیتے انصر رضا صاحب کے جو پروگرام ہوتے ہیں اس میں ان مسائل کو لیا جاتا ہے یا ان اعتراضات کو لیا جاتا ہے جن کا تعلق جماعت احمدیہ سے یا جماعت احمدیہ کے مختلف بزرگان سے ہوتا ہے اور اس پروگرام میں یہ بہت جامع تحقیق کر کر آتے ہیں اور پھر جس موضوع کو لے کر آتے ہیں اس کے مختلف پہلو آپ کے سامنے رکھتے ہیں تو اس لیے آپ سے گزارش کہ جو افتتاحی کلمات ہیں ان کو سنیے دیکھیے اور پھر موضوع سے متعلق سوالات کریں تاکہ جو ہمارے مہمان تیاری کر کے آتے ہیں اس سے زیادہ سے زیادہ فائدہ ہو تو ان گزارشات کے ساتھ آج کا پروگرام شروع کرتے ہیں جی انصر صاحب بسم اللہ جی اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم مکرم صاحب جب ہم لاسٹ یہاں پہ اس پروگرام میں تھے جی تو ہمارے ایک سامع ہیں زاہد شاہ صاحب جی جی ہاں جی اللہ کرے کہ وہ پروگرام سن رہے ہوں لیکن اگر نہ بھی سن رہے ہوں گے تو ظاہر ہے کہ یہ پروگرام ریکارڈیڈ ہے وہ آج ہاں جی۔ میں جا کے اس کو سن لیں گے ہاں جی۔ تو <clears throat> وہ قرآن کریم کو ہی پیش کرتے ہیں جی اور مختلف آیات سے ان کی اپنی ایک انٹرپٹیشن ہے تو میں نے بہت دفعہ ان سے اس بات کے اوپر ہمارا ڈس ایگریمنٹ بھی ہوا اور ان سے میں نے یہ عرض کیا کہ آپ قرآن کریم کو صرف پیش نہ کریں بلکہ اس کو سمجھیں بھی بے شک اور میں نے ان کی خدمت میں یہ بات بار بار عرض کی ہے کہ قرآن کریم کی ایک جو خوبی خود اس نے قرآن کریم نے بیان کی ہے وہ یہ ہے کہ اس میں اختلاف نہیں ہے اس میں تضاد نہیں ہے جی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ کانہ من غیر اللہ دفی ہے اختلاف ان کثیرہ کہ اگر یہ اللہ کی طرف سے نہ ہوتا غیر اللہ کی طرف سے ہوتا تو اس میں بڑا اختلاف ہوتا ہے بے شک اب ہم قرآن کریم سے کوئی ایسا عقیدہ اخذ نہیں کر سکتے جو خود اس کی دوسری آیات سے متضاد ہوتا ہو صحیح اب اس کا لازمی مطلب ہے کہ جو عقیدہ میں نے ایک آیت سے اخذ کیا ہے وہ میری انٹرپٹیشن میری انڈرسٹینڈنگ غلط ہے کیونکہ قرآن کریم کی دوسری آیت میری اس انٹرپٹیشن کو غلط ثابت کر رہی ہے صحیح اس لیے جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا کہ ادخل فصل میں کافا کہ اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ جی اور ایک جگہ اللہ تعالیٰ نے سور بکرا میں یہودیوں کو مخاطب کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ افت و من نے و تخفرون بباد کہ بعض پر ایمان رکھتے ہو بعض کا انکار کر دیتے ہو جی تو یہ جو انکار کو اس طرح نہیں کرتا کہ ہوتا ہے کہ میں اس آیت کو نہیں مانتا ہوتا یہ ہے کہ وہ اس آیت کے معنی اس کی نظروں سے اجر ہو جاتے ہیں وہ اس کو دبا دیتا ہے اور اپنے معنی جو ہے اس کو سمجھتا ہے کہ یہ ٹھیک ہے یہ ٹھیک ہے ہاں جی۔ تو اس پر جب کچھ دفعہ ہماری گفتگو ہوئی تو ظاہر شاہ صاحب نے لاسٹ ٹائم کہا کہ اب آپ نے قرآن کریم سے ثابت کرنا ہے کہ جن کو آپ مانتے ہیں وہ سچے نبی ہیں وہ سچے معمور من اللہ ہیں اپنا دعویٰ ان کا بالکل درست ہے اب ایک بات جو <clears throat> میں کئی دفعہ بیان کر چکا ہوں اور سوشل میڈیا پہ بھی دوسری جگہ پہ بھی جب بھی کوئی غیر احمدی مخالف مجھ سے بات کرتا ہے کہ مرزا صاحب علیہ السلاۃ والسلام کی نبوت کو ثابت کریں تو میں ان سے ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ ہمیں مرزا صاحب علیہ السلاۃ والسلام کی نبوت کو سچا ثابت کرنے سے پہلے یہ دیکھنا پڑے گا کہ نبوت جاری بھی ہے کہ نہیں صحیح کیونکہ اور مثال میں اس کی ہمیشہ یہ دیتا ہوں کہ اگر آپ ایک کمپنی کے سی ای او ہیں ہاں جی اور آپ کے پاس جگہ ہی نہیں ہے تو آپ اپنے ایچ آر ڈپارٹمنٹ کو یہ تو نہیں کہیں گے کہ آپ لوگوں کو بلائیں ان کا انٹرویو کریں ان کا امتحان لیں ان کا ٹیسٹ لیں اور اس کے بعد جو موسٹ سوٹیبل کینڈیڈیٹ ہوگا اس کو آپ سلیکٹ کریں اور میرے پاس لے کے آئیں میں اس کو یہ کہوں گی جی سوری میرے پاس تو جگہ نہیں ہے جگہ ہاں جی اس سے آپ نے اپنا بھی ٹائم ضائع کیا دوسرے کا بھی ٹائم ضائع کیا اپنی بھی انرجی ضائع کی دوسرے کی بھی انرجی ضائع کی اپنے بھی پیسے ضائع کیے دوسرے کے بھی پیسے ضائع کیے کوئی بھی ایسی فیوٹائل ایکسرسائز نہیں کرتا آپ یہ کام اس وقت کریں گے جب آپ کے پاس ایک کم از کم جگہ خالی ہوگی تو آپ اس کے لیے دس بلائیں دس ہزار بلائیں اس میں سے آپ اپنا کینڈیڈیٹ سلیکٹ کر لیں اب مرزا صاحب علیہ السلاۃ والسلام کی ذات پر تنقید کرنا ان پہ اعتراض کرنا اور یہ کہنا جی کہ آپ ان کو نبی ثابت کریں اس سے پہلے تو ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ نبوت بھی جاری ہے کہ نہیں صحیح اور یہ کتنا ریشنل پوائنٹ ہے اور میں ہمیشہ لوگوں کو یہ بتاتا ہوں کہ ریشنلٹی جو ہے وہ ریولیشن سے پہلے آتی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ والوں کو ریولیشن پیش کرنے سے پہلے ریشنالٹی پیش کی ہے آپ کو اس صفحہ پر چڑھ کر کھڑے ہو گئے لوگوں کو پوچھا کہ اگر میں کہوں کہ اس کے پیچھے ایک فوج تمہارے پر عملہ ہونے اول ہونے کے لیے تیار ہے تو تم میری بات معلوم کرنا کہا جی کہ ہم نے آپ سے کبھی کوئی جھوٹ کا تجربہ نہیں کیا سوائے سچائی کے ماں جرب نہ علیہ کا اللہ کا تو حضور نے کیا کیا حضور نے ریولیشن پیش نہیں کی حضور نے ریشنالٹی پیش کی جی حضور نے ایک معقولی بات فرمائی انہوں نے کہا جی آپ سے سچا تو ہم نے کبھی دیکھا ہی نہیں کہا آپ نے کبھی جھوٹ بولا ہی نہیں یہ ریشنالٹی ہے یہ الگ بات ہے کہ اس کے بعد جب حضور نے فرمایا کہ اللہ ایک ہے میں اس کا رسول لوں تو ابو الحاب نے کہا کہ تب اللہ کا علیہ حاضر جمع اور لوگ وہ جو ایک منٹ پہلے سچا کہتے تھے ہاں جی۔ وہ انہیں پیروں کے بعد جھوٹا کہہ کے نوزب اللہ تو وہ چلے گئے واپس انہوں نے نہیں مانا وہاں پہ تو یہ بات کی بات ہے وہ ہوتا ہے ایسے ہی ہوتا ہے ہم بیاہ کے ساتھ تو اصل مسئلہ ریشنالٹی کا ہے before we present revelation we have to present rationality ہم لوگوں کو یہ بتائیں کہ عقلی بات یہ ہے کہ نبوت بھی جاری ہے کہ نہیں اگر نبوت جاری نہیں ہے تو مرزا صاحب علیہ السلاۃ والسلام سونے کے کیوں نہ بن جائیں دنیا کے بہترین سے بہترین آدمی کیوں نہ بن جائیں نبی تب بھی نہیں بن سکتے اس لیے کہ نبوت تو ختم ختم ہو چکی ہے نبی ہاں۔ کی جگہ ہی نہیں ہے جی۔ دنیا میں بڑے بڑے بے شمار اولیاء ہیں اب غیر احمدیوں میں جو سنی مسلمان ہیں ان میں سب سے اعلیٰ مقام اولیاء میں حضرت شیخ عبر القادر جیلانی کا ہے کوئی ان کو نبی نہیں مانتا اس لیے کہ ان کے نزدیک نبوت ختم ہے شیعوں میں جو ان کے بارہ امام ہیں اس میں سب سے اعلیٰ مقام حضرت علی کا ہے وہ ان کو امام تو کہتے ہیں نبی نہیں کہتے اس لیے کہ نبوت تو ختم ہے تو جب نبوت ہی ختم ہے تو نہ تو شیخ عبد القادر جیلانی نبی بن سکتے ہیں اور نہ ہی حضرت علی بن سکتے ہیں اور نہ ہی مرزا غلام محمد رسلاۃ السلام بن سکتے ہیں لیکن نبوت تو ختم ہے یا پھر ہم نبوت کو جاری کرنا مان لیں مطلب ہم ثابت کریں قرآن سے آپ ثابت کرتے ہیں ختم ہو گئی ہے ہاں جی جب آپ ثابت کریں گے ختم ہو گئی ہے تو ہمیں اگلا اسٹیپ لینے کی ضرورت ہی نہیں ہے دروازہ وہیں بند ہو گیا کیونکہ نبوت ختم ہے اس لیے مرزا غلام احمد علیہ السلاۃ والسلام کے جتنے دعوی نبوت کے ہیں وہ سارے کے سارے غلط ہیں ہم ان کے اوپر ڈسکس ہی نہیں کرتے اس لیے کہ معاملہ وہیں ختم ہو گیا اس لیے زائد شاہ صاحب کی خدمت میں اور جتنے بھی باقی دوسرے ہمارے سامعین ہیں میں پرٹیکولرلی اس لیے ان کو ایڈریس کر رہا ہوں کہ ان کا یہ مطالبہ تھا کہ آپ یہ پیش کریں مرزا صاحب کی نبوت تو میں نے کہا کہ مرزا صاحب کی نبوت سے پہلے ہمیں قرآن کریم سے یہ ثابت کرنا ہے کہ نبوت جاری ہے اس سلسلے میں چند آیات میں آپ کے سامنے پیش کروں گا آیات میرے پاس کچھ ہیں میں بس گزروں گا ان کے اوپر سے جی مکمل تفصیل میں یہاں بیان نہیں کروں گا کوشش اگر کسی نے سوال کیا تو پھر میں اس کو ذرا تفصیل سے اس کی وضاحت بھی کر سکتا ہوں ٹھیک اور میرے ساتھ میرے دوست بیٹھے ہیں جو پہلے میرے شاگرد تھے ماشاء اللہ ہمارے کلیگ ہیں جی سلیمان احمد صاحب تو وہ بھی میری مدد کر سکتے ہیں جہاں بھی کوئی غلطی وغیرہ ہو تو اس کو درست کر سکتے ہیں کہ یہ بات آپ نے غلط کی ہے سب سے پہلے جب ہم قرآن کریم کھولتے ہیں تو سب سے پہلے ہماری نظر پڑتی ہے سورہ فاتحہ پہ اور سورہ فاتحہ میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں دعا سکھائی ہے اور دعا یہ سکھائی ہے کہ دن سرات المستقیم سرات الزینہ انم تعلیم کہ اللہ تعالیٰ تو ہمیں استقامت والا راستہ دکھا ان کا راستہ جن پر تو نے انعام کیا ہے اب قرآن کریم کے بارے میں ایک جو مفسرین نے کلیہ بنایا ہے وہ یہ ہے کہ کانا یہ فسر و باد ہو باد یہ قرآن کریم جو ہے یہ اپنی تفسیر خود کرتا ہے ایک قرآن کریم کی آیت ایک بات کو اجمالی طور پر پیش کرتی ہے تو دوسری آیت اس کو تفصیل کے طور پر پیش کرتی ہے اس کی تفصیل بیان کرتی ہے اس کی تفسیر کرتی ہے اب یہ جو آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی سورہ فاتح ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اح دن سرات المستقیم سرات اللہ زینہ انم تعلّم چھ اور سات نمبر کی آیت جی لیکن یہ نہیں بتایا کہ جن کا راستہ ہم مانگ رہے ہیں وہ ہیں کون اصل میں وہ اللہ تعالیٰ نے سورہ نساء میں بتایا سورہ نساء کا نمبر چار ہے اور اس کی آیت ستر ہے اور میں کئی دفعہ عرض کر چکا ہوں کہ چونکہ ہم بسم اللہ الرحمن الرحیم کو آیت نمبر ایک مانتے ہیں اس لیے ہمارے پاس اس کا نمبر ستر ہے جو ہمارے غیر احمدی بھائی ہیں ان کے پاس سکسٹی نائن ہے انہتر نمبر اس میں اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے کہ جو بھی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا یوت اللہ و رسول فلائے کا ما اللہ زینہ انم اللہ من النبیین و صدیقینہ و شہداء و صالحین و حسن اللہ کا رفیق اور پھر آگے کہ ظال کا فد اللہ یوتی اللہ حضول فضل رضیم کہ یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے اور فضل کیا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کی اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا اس کو ان چار درجوں میں سے ایک درجہ ملے گا اب اللہ تعالیٰ تو یہ فرما رہا ہے کہ یہ دعا کرو کہ جو انمتا علیہم ہیں ان کا راستہ تمہیں ملے اور پھر یہ بتایا کہ انمتا علیہم ہے کون من ملا گروہ کون سا ہے وہ من ملا گروہ یہ ہے نبی ہیں صدیق ہیں شہید ہیں اور صالحین ہیں اب اس میں جو اشکال آتے ہیں لوگوں کو بعض لوگ جو اس کو بیان کرتے ہیں وہ کہتے ہیں جی کہ یہاں پہ ہے کہ فا کا ماں اللہ زینہ وہ ان کے ساتھ ہوں گے ان میں سے نہیں ہوں گے اس کی تفصیل بیان کی جا سکتی ہے اگر کسی کو اعتراض ہو تو وہ سوال کر سکتا ہے اس کے بارے میں ہم بتا دیں گے کہ ماں کا کیا مطلب ہے اور <clears throat> ماں میں صرف یہ نہیں کہ وہ ساتھ کھڑا ہو بلکہ وہ درجے میں بھی شریک ہوگا اور سورہ حدید میں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ جو پچھلے انبیاء تھے پچھلے رسول تھے ان کو ماننے والے جو ہیں وہ صرف صدیق کے درجے تک پہنچتے تھے لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنے کے نتیجے میں ایک انسان نبی بھی بن سکتا ہے تو یہ ایک سب سے پہلی آیت ہے جو ظاہر شاہ صاحب کی خدمت میں پیش ہے کہ اللہ تعالیٰ تو یہ فرما رہا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وََ وسلم کی اطاعت کرنے کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ کسی انسان کو نبی کا درجہ بھی دے سکتا ہے اب یہ امکان ہم آپ کی خدمت میں بیان کر رہے ہیں جی۔ جو کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا ہے دوسری اس سے ریلیونٹ جو آیت ہے وہ سورہ عال عمران کی آیت نمبر بیاسی ہے ایک دفعہ پھر ہمارے پاس بیاسی ہے دوسروں کے پاس اکاسی ہوگی اور اس میں اب یہ جو میں نے سورہ نساء کی آیت بتائی ہے نا اب اس میں اللہ تعالیٰ نے امکان بتایا ہے کہ جو کوئی ایسا کرے گا وہ یہ درجے پا سکتا ہے لیکن سورہ عال عمران کی جو آیت بیاسی ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے انبیاء سے ایک مساق لیا اور مساق یہ لیا کہ جب میں تم کو کتاب اور حکمت دوں پھر تمہارے پاس ایک ایسا رسول آئے جو اس کی تصدیق کرے جو تمہارے پاس ہے اور تمہارے پاس کیا ہے جو خدا نے تمہیں دیا ہے کیا دیا ہے کتاب اور حکمت اب اس کتاب اور حکمت کی تصدیق کرنے والا ایک رسول آئے گا اب ایک دفعہ پھر ہم ریشنالٹی کو لاجک کو ریزننگ کو اپنے سامنے لے کر آتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ مساق لیا النبیین سے اور ہاں، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم النبیین میں شامل آف کورس جو نہیں مانتا وہ تو مسلمان ہی نہیں ہے جی۔ تو اس کو ماننا پڑے گا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ النبیین میں شامل ہے جب وہ النبیین میں شامل ہیں تو پھر آپ سے مساق لیا گیا اور پھر آپ کو کتاب و حکمت دی گئی تو یہ منطق کی زبان میں اس کو کہتے ہیں سغرا اور قبرا سغرا اور قبرا یہ ہے کہ آپ نبی ہیں اور آپ کو کتاب و حکمت دی گئی جب آپ نبی ہیں اور آپ کو کتاب و حکمت دی گئی ہے تو اس کا نتیجہ لازمی یہ نکلتا ہے کہ آپ کے بعد اس کتاب و حکمت کا جو آپ کو بطور نبی کے دی گئی ہے اس کا ایک مصدق رسول لازمی آئے گا یہ اس کا نتیجہ ہے آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو نبی ہیں آپ کو کتاب اور حکمت بھی ملی ہے لیکن آپ کے بعد کوئی رسول نہیں آئے گا وہ تو اس آیت <clears throat> کے منطوق کے خلاف ہے یہ آیت یہ بتا رہی ہے کہ انبین سے مساق لیا اور پھر اس کی تصدیق سورہ عذاب کی آیت نمبر آٹھ میں اللہ تعالیٰ نے کر دی صورت کا نمبر تینتیس ہے آیت کا نمبر آٹھ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ ہم نے آپ سے بھی مساق لیا یہ مساق اللہ تعالیٰ نے حضرت نو علیہ السلام سے لیا حضرت ابراہیم علیہ السلام سے لیا حضرت موسیٰ علیہ السلام سے لیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے لیا اور آزور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ مخاطب کر کے فرماتا ہے ومن کا اور آپ سے بھی یہ مساق لیا جی۔ اب جب آپ سے مساک لیا ہے تو اس کا لازمی مطلب یہ ہے کہ آپ کے بعد اس کتاب اور حکمت کا مصدق ایک رسول آئے گا جب وہ رسول آئے گا تو اس کے بارے میں ہمیں کیا بتایا اللہ تعالیٰ نے اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ بتایا ہے کہ لا تو من بہی و لا تنسر جو میں کئی دفعہ یہاں بیان کر چکا ہوں جی کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں تو میں ننا بھی و و ننا نہیں کہا فرمایا ل تو میں ننا بھی یا لام تاکید کا لگایا اور فرمایا کہ ضرور اس پر ایمان لاؤ گے اور ضرور اس کی مدد کرو گے تو جیسے میں نے عرض کیا کہ جو سورہ نساء کی آیت ہے جس کا میں نے جو ریلیشن بنایا سورہ فاتحہ سے اس میں ہے امکان لیکن یہ جو میں آپ کو بتا رہا ہوں سورہ عمران کی آیت اس میں اللہ تعالیٰ امکان کے ساتھ ساتھ اس کو فرض قرار دے رہا ہے کہ ایک مصدق رسول آئے گا لازمی آئے گا اور پھر اس مصدق رسول کو ماننا اور اس کی مدد کرنا تم پر فرض ہے ل تمنا بہی تم ضرور اس پر ایمان لانا و لا تنسر اور ضرور اس کی مدد کرنا ابھی ساتھ کی موجودگی میں کسی کے پاس کوئی راہ فرار نہیں ہے کوئی ایکسکیوز نہیں ہے کہ جی امکان تھا آ گیا تو آ گیا نہیں آیا تو ٹھیک ہے کوئی نہیں بات لیکن خدا فرماتا ہے کہ آئے گا لازمی آئے گا کیوں آئے گا لازمی میں پھر اس کو مزید وضاحت کرتا ہوں جی اللہ تعالیٰ نے مساک النبین لیا نبیوں سے مساک لیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نبی ہیں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ پھر میں تم کو کتاب اور حکمت دوں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کتاب اور حکمت ملی ہے جب یہ دونوں باتیں آپ کے اندر پائی جاتی ہیں اس کا لازمی مطلب ہے کہ آپ کے بعد ایک مصدق رسول آئے گا کس چیز کا مصدق اس کتاب اور حکمت کا لوگوں نے اس کے متعلق بڑی سٹوریاں بنائی ہیں بڑی کہانیاں بنائی ہیں اس کو سمجھتے نہیں ہیں آیت کو کہتے ہیں جی ہر نبی اپنے سے پچھلے نبی کی تصدیق کرتا ہے تو نبی کی تصدیق کی تو بات ہی نہیں ہو رہی یہاں اس آیت میں بات ہو رہی ہے اس کتاب اور حکمت کی جو خدا نے دی ہے اور جو دی ہے وہ تمہارے پاس موجود ہے لما آتائی تو کم ان کتابیں حکمت ان سما جا کم رسول مصدق لما ما کم جو تمہارے پاس ہے تمہارے پاس کیا ہے لما عطائی تو کم جو خدا نے تم کو دیے وہ نہیں ہے جو خدا نے دیا تھا لیکن تمہارے پاس نہیں ہے اب کیوں تم نے اس میں تحریف کر دی اس کی زبان وہ نہیں ہے اس کے الفاظ وہ نہیں ہیں اس کا ٹیکسٹ وہ نہیں ہے اس کی ترتیب وہ نہیں ہے مثلاً بائبل ہے بائبل لوگوں کے پاس اس زبان میں موجود ہی نہیں ہے جس زبان میں وہ نازل ہوئی تھی اس کے وہ اس کا وہ ٹیکسٹ وہ نہیں ہے اس کے الفاظ وہ نہیں ہیں اس کی ترتیب وہ نہیں ہے اس لیے یہ بائبل جو ہمارے پاس اس وقت موجود ہے یہ وہ نہیں ہے جو خدا نے دی تھی اس میں لوگوں نے تعریف کر دی اس کے اندرونی بیرونی شاعتیں موجود ہیں لیکن قرآن کریم قرآن و سنت یعنی کتاب اور حکمت وہ چیز ہے جو خدا نے جو دی تھی وہ آج ویسے کی ویسے ہمارے پاس موجود اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہوئی اس لیے اس پہ غور کرنا چاہیے کہ لما آتعیت تو کم اور لما ما کم یہ دونوں ایک ہونی چاہیے تو اس کے بعد پھر جو لازمی نتیجہ نکلتا ہے اس کا جیسے میں نے کہا کہ منطقی روس سے جو سغرا کبرا ہے وہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبی ہیں آپ کو کتاب و رکمت دی گئی ہے لہٰذا آپ کے بعد لازمی طور پر ایک مصدق رسول آئے گا اب وہ مصدق رسول مرزا غلام احمد علیہ السلاۃ والسلام ہیں کہ نہیں یہ ایک الگ موضوع ہے اس کے اوپر ہم پھر بعد میں بات کرتے ہیں لیکن ابھی ہمارے پاس موضوع یہ ہے کہ کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبوت جاری ہے کہ نہیں میں نے آپ کو بتایا کہ سورہ فاتحہ اور سورہ نساء کی روح سے امکان ہے جو بھی اللہ اور اس کے رسول کی تعداد کرے گا وہ صالح ہو سکتا ہے وہ شہید ہو سکتا ہے وہ صدیق ہو سکتا ہے اور وہ نبی بھی ہو سکتا ہے تو میں نے کیا کہا ہو سکتا ہے جی لیکن سورہ عال عمران کی ساحت میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہوگا لازمی آئے گا اور پھر جب وہ آئے گا تو تم نے اس کو ماننا بھی ہے اور پھر اس کی تم نے مدد بھی کرنی ہے <clears throat> یہ دو آیات ہیں تیسری آیت میں بھی اللہ تعالیٰ نے ایک امکان ظاہر کیا ہے اور وہ ہے سورہ اللہ راف کی آیت نمبر 36 اور اس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یا بنی آدمہ یاتی اللہ کو من رسول المن کم یا کسون علیکم آیاتی فمن اتقا وصلاح فلاح خوف علیہم علام یا زنون اب اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے بنی آدم جب بھی تمہارے پاس تم میں سے رسول آئیں اور وہ تم کو میری آیات پڑھ کر سنائیں بس جس نے بھی تقوی اختیار کیا اور اپنی اصلاح کی تو اس کو کوئی خوف نہیں ہے اور اس کو کوئی غم نہیں ہے اب اس میں سب سے پہلا نقطہ جو سمجھنے والا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ بنی آدم سے خطاب کر رہا ہے اور مکرم صاحب آپ اور میں اور سلیمان صاحب اور ہم سب لوگ بنی آدم بے شک آدم کے بیٹے ہیں بالکل <clears throat> یہ ایک الگ بات ہے کہ کوئی یہ کہے کہ جی نہیں جی ہم تو ڈارمن کے مطابق بندروں کی اولاد ہے <laughs> تو وہ اس میں ایڈریس نہیں ہے ان کو خطاب نہیں ہے جی جو اپنے آبا اجداد کو بندر کہے وہ اس میں شامل نہیں ہے لیکن جو آدم کی اولاد سمجھتا ہے اپنے آپ کو اس کو خدا نے ایڈریس کیا یہاں پہ اے آدم کے بیٹو اے آدم کی اولاد جی تو ہم سب آدم کی اولاد ہیں فرمایا اما یاتی کم رسول من کم جب بھی تمہارے پاس رسول آئیں تم میں سے تو منکم کا لفظ استعمال کر کے اللہ تعالیٰ نے یہ بتا دیا کہ یہ تمہارے اندر سے آئے گا تمہارے اوپر سے نہیں آئے گا اگر عیسیٰ علیہ السلام نے اوپر سے آنا ہے تو پھر خداف المات یات النّم رسول علیکم تو علیکم نہیں نے کہا من کم کہا ہے یعنی وہ جو ہوگا وہ ہم میں سے ہی ہوگا اور یہ رسول کی ایک بڑی شان ہوتی ہے اور اس کی صداقت کی ایک علامت اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہے جیسے کہ سورہ یونس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب انہوں نے کہا کہ تم یہ اس کو قرآن کو بدل دو یا کو نیا لے آؤ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان سے یہ کہہ دو کہ فقط لبیس تو فی عمر امن قبلی یا فلاں تا کہ لوں میں نے تمہارے اندر ایک عمر گزاری ہے تو تم عقل نہیں کرتے تو رسول جو ہے وہ اسی قوم میں سے ہوتا ہے اوپر سے نہیں آتا دوسری تیسری بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ ایک لفظ ارشاد فرمایا ہے وہ ہے یکسون علیکم آیاتی یکسونا جو ہے وہ اس کا جو روٹ ہے وہ ہے قصہ کاف سعد سعاد اور اس کا مطلب ہوتا ہے کسی پرانی بات کو دہرانا جی۔ کسی نئی بات کو پیش کرنا قصہ نہیں کہلاتا جیسے ہم کہتے ہیں نا قصہ خان جو ہوتا ہے جی جی تو قصہ خان وہ ہوتا ہے جو جو لوگ داستانیں مشہور ہوتی ہیں نا اس کو وہ بیان کرتا ہے اب اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا ہے کہ ایک رسول آئے گا جو تمہارے پر میری آیات کو دہرائے گا نئی آیات نہیں پیش کرے گا کیونکہ جو نئی آیات پیش کرنے والا ہوتا ہے نا اس کے متعلق خدا نے فرمایا یت الحم آیات ہی ان کے اوپر آیات کی تلاوت کرتا ہے یہاں پہ تلاوت آیات کا ذکر نہیں ہے یہاں پہ آیات کو قصے کے طور پر بیان کرنے کا ذکر ہے تو یہ تین باتیں یہ بتاتی ہیں کہ جب تک بنی آدم دنیا میں موجود ہیں تب تک ان میں ایسے رسولوں کے آنے کا امکان موجود ہے جو ان پر آیات کو دہرائیں یعنی اس نے یہ بتا دیا کہ اب شریعت والا نبی نہیں آ سکتا اب جو بھی آئے گا وہ ایسا نبی آئے گا ایسا رسول آئے گا جو اپنے سے پہلے جو موجود آیات ہیں اس کو بطور قصہ کے بطور دہرانے کے پڑے گا وہ نئی آیات جو ہے نا وہ اس کو پیش نہیں کرے گا یہ تین آیات ہیں جو میں نے بھی آپ کے سامنے رکھی ہیں تو ان شاء اللہ تعالیٰ پھر جیسے جیسے وقت گزرے گا ہم اور بھی باتیں پیش کریں گے اور اگر کوئی سوال آئے گا تو پھر اس کے مطابق بھی ہم اس کو ان اللہ جواب دیں گے جزاکم اللہ سامعین آپ سن رہے ہیں پروگرام ریڈیو احمدیہ جس میں آج ہمارے ساتھ محترم انصر رضا صاحب اور اسی طرح سلیمان احمد صاحب تشریف فرما ہیں آپ نے ابھی افتتاحی کلمات سنے آج کے پروگرام کے انصر رضا صاحب نے آپ کے سامنے رکھے اب آپ کو دعوت کہ اپنے سوال کے ساتھ ہمارے پروگرام میں تشریف لائیں four one six four one zero six five two two four one six four one zero six five two two جو ہمارے سامنے ٹورانٹو کے علاقے سے باہر ہیں ان کی سہولت کے لیے پورے شمالی امریکہ میں کام کرنے والا ہمارا number one eight five five four one zero six five two two one eight five five four one zero six five two two email کے ذریعے اپنا سوال بھیجنا چاہیں تو آپ ہمیں بھیج سکتے ہیں کیو اے یعنی question answer at voice of Islam dot C A Q A یعنی question answer at voice of Islam dot C A تینوں صورتوں میں سے جو بھی پسند کریں اپنا نام اور شہر کا نام ضرور لکھیں ٹیلی فون کے ذریعے یاز محمود صاحب ہیں کنٹرولز پہ ان کو بتا دیں اور ای میل کریں تو اس میں لکھ دیجیے تاکہ ہم آپ کے تعارف کے ساتھ آپ کے سوال کو پروگرام میں شامل کریں پسند کریں کہ آپ کا نام نہ لیا جائے تو ذکر کر دیں تو شہر کے نام کے ساتھ آپ کا سوال جو ہے وہ ہم پروگرام میں شامل کریں گے اسی طرح چند گزارشات ان سامعین کے لیے جو ٹیلی فون کے ذریعے تشریف لاتے ہیں ایک منٹ کا دورانیہ ہم آپ کو پیش کرتے ہیں آپ کے سوال کے لیے ایک منٹ کے دورانیے کو آپ دیکھ لیں کہ اس میں اپنا سوال مکمل کریں اکثر ہمارے ساتھی سامنے بتاتے ہیں کہ جب وہ سوال لکھا ہوا ہو تو ایک منٹ کے اندر بآسانی پورا ہو جاتا ہے لیکن جب وہ فل بدی کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو پھر نہیں ہوتا اسی طرح سوال میں یہ برائے مہربانی خیال رکھیں کہ آپ کا یہ پروگرام براہ راست پروگرام ہے نہ صرف یہ لوگ سن رہے ہیں بلکہ اس کی ریکارڈنگ جو ہے وہ بھی ہوتی ہے تو ایسی اس طریق پہ اگر آپ بات کریں جو کہ ایک اچھی مجلس میں کی جاتی ہے تو نہ صرف ہماری حوصلہ افزائی ہوتی ہے بلکہ جو پروگرام ہمارے مہمان اور سامعین سن رہے ہیں ان کے لیے بھی فائدہ ہوتا ہے اور آخری چیز کہ آپ کو جو ایک منٹ کا دورانیہ ہے اس میں اگر آپ سمجھیں کہ آپ کا سوال مکمل نہیں ہوا ہو سکا یا جو جواب ہے اس میں کوئی پہلو آپ مزید وضاحت چاہتے ہیں دوبارہ کال کر لیں لیکن چند منٹ کے توقف کے ساتھ تو ان گزارشات کے ساتھ جو ہمارے سامعین ہیں وہ اب لائن پہ ہیں پہلے مہمان جو ہیں ان سے آج کا پروگرام شروع کرتے ہیں امین صاحب ٹورانٹو سے امین صاحب السلام علیکم جی, جی، بالکل ٹھیک الحمد للہ آپ کیسے ہیں ٹھیک ہے اللہ کا شکر ہے مدد چاہتا ہوں میں دو ویک ایکسٹینڈ رات میں کہیں گیا تھا جی مس کیا آپ کو ہم نے ٹھیک ہے اچھا آپ یہ یا بنی آدم اما یا جو آیت پڑھی آپ کے حضرت جی آیا یہ حکم مرزا غلامت قادیانی کے بعد رک گیا کہ قیامت تک کا ہے میرا سوال یہ ہے ٹھیک ہے جی۔ کیونکہ اگر اگر یہ حکم اور لوگوں پر بھی لاگو آتا ہے جی تو کہاں گئی امت اور کہاں گئے دوسرے جو اس آیت کو نہیں مانتے اب اس سے ملتی جلتی آیت ہے بنی آدم یہ میرا دوسرا سوال ہے جی، اچھا۔ بنی آدم علیکم جب میں یہ بات لے کے آتا ہوں تو آپ کے آزاد کہتے ہیں کہ نہیں نہیں آسمان سے لباس نہیں اترا درزی سیتے ہیں تو ایک آیت کو مانتے ہیں اور دوسری کا انکار کرتے ہیں تو ایسی کیوں باتیں ہو رہی ہیں اس پروگرام میں اور میں پھر کہوں گا کہ دیکھیں میں نے یہ آیت سنی آپ نے سنی ریڈیو جس کا جس کا آن ہے اس نے سنی اب جو آیت یہ سنتے ایک مدرسے میں چالیس بچے بیٹھے ہیں اور چالیس باہر ہیں تو یا بنی آدم قد انزلنا علیکم یا یا بنی اما کی آیت جو سنی وہ ان تک لاگو اس وقت ہوتی ہے اب ہیں تو ساری دنیا میں پھیلے ہوئے بنی آدم ٹھیک ہے اس کو کوئی سن نہیں رہا چلیے ٹھیک ہے ٹھیک ہے مجھے جواب دیں بڑی مہربانی جی بہت شکریہ امین صاحب آپ آئے اور ہمارے پروگرام کو رونق بخشی آج کا پہلے دو سوال آپ نے کیے جی انصر صاحب ان سے شروع کرتے ہیں جی جی پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم نے کبھی بھی نہیں یہ کہا کہ جو قرآن کریم کی آیات ہیں وہ حضرت مسیح محمد اللہ السلاۃ والسلام کے دور تک تھیں اور اس کے بعد اب وہ نوز اللہ کالعدم ہو گئی ہیں اور اب ان کا کوئی بھی وہ معنی نہیں دیا جا سکتا جو ہم لے رہے ہیں اس وقت ایک بات آپ کو ہمیشہ یاد رکھنی چاہیے اور جس کا تعلق عقل سے ہے اور وہ یہ ہے کہ ایک چیز ہوتی ہے خبر اور ایک ہوتا ہے امکان میں اب جبھی آج یہ بیان کر رہا تھا تو میں نے آپ کی خدمت میں یس کیا ہے کہ جو سورہ فاتحہ میں اللہ تعالیٰ نے دعا سکھائی اور اس کے بعد جب اس کا جو اس کی جو ایکسپلینیشن اس کی جو وضاحت ہے اس کی جو تفصیل ہے کیونکہ <clears throat> سورہ فاتحہ میں اجمال ہے اور سورہ نصاب میں تفصیل ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ جو بھی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرے گا وہ نبی بھی بن سکتا ہے اب یہ امکان ہے لیکن اسی طرح جو بنی آدم والی آیت ہے سورہ اللہ راف کی اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ اے بنی آدم جب تمہارے پاس تم میں سے رسول آئیں اب یہ بھی ایک امکان ہے کہ آئیں گے لیکن سورہ عال عمران کی جو آیت میں نے بتائی اس میں خبر ہے کہ سما جاکم رسول مصدق الماماکم لا تو مین نبی و تنسرن اس میں خبر دی گئی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام نازل ہوں گے جس سے آپ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہی مراد لیتے ہیں مسیم علیہ السلام مراد لیتے ہیں شخصیت کا فرق ہے لیکن فرمایا کہ وہ آئیں گے لیکن ساتھ یہ فرمایا کہ لائسہ بینی و بینہ ہوں نبی ان میرے اور اس کے درمیان نبی کوئی نہیں ہے اب نبوت کا امکان تو جاری ہے لیکن خبر یہ بتا دی کہ میرے اور عیسیٰ کے درمیان کوئی نبی نہیں یہ خبر ہے اس لیے جب ہم بنی آدم والی آیت پڑھتے ہیں یا دوسری آیات پڑھتے ہیں تو اس میں ہم بتاتے ہیں کہ یہاں امکان ہے اور یہاں خبر ہے اب مسئلہ جو ہے وہ آپ کے سوال کا یہ ہے کہ حضرت مسیح محدود علیہ السلاۃ والسلام کے بعد <clears throat> کیا یہ آیت اٹھ جائے گی یا ختم ہو جائے گی ہرگز نہیں اٹھے گی امکان تو تب بھی موجود رہے گا لیکن خبر نہیں ہے خبر یہ ہے کہ جب مسیح مود علیہ السلات والسلام تشریف لائیں گے تو اس کے بعد پھر دنیا کی سخت لپیٹ دی جائے گی امکان تو جب تک سخت نہیں لپیٹ دی جاتی تب تک تو امکان تو باقی رہتا ہے اور اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں یہ فرما چکا ہے کہ اللہ عالم و حیثیج و رسالت ہو اللہ تعالیٰ خوب اچھی طرح جانتا ہے کہ وہ اپنی رسالت کو کہاں رکھے گا تو جب ضرورت ہوگی تب بھیج دے گا نہیں ہوگی تو نہیں بھیجے گا ہم تو خدا کو مجبور نہیں کر سکتے کہ اب ضرورت ہے تو بھیج دو یا کہیں گے نہیں نہیں نہیں ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے اپنا نبی اپنے پاس ہی رکھو ہمیں نہیں ضرورت تو یہ اللہ تعالیٰ کا کام ہے یہ خدا پہ چھوڑ دیں کب بھیجے گا کب نہیں بھیجے گا نبوت کا امکان ہر تر ہر وقت رہتا ہے ہاں جس کا امکان نہیں ہے وہ ہے نئی شریعت کا نازل ہونا کیوں اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ فرما دیا ہے کہ الوما اکمل تو لکم دین اکم اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے ہمارے دین کو اکمل کر دیا ہے تو جو اکمل ہوتا ہے نا جو پرفیکٹ ہوتا ہے اس کو نہ تو آپ امپروو کر سکتے ہیں نہ اس کو آپ ریپلیس کر سکتے ہیں اس لیے کہ وہ اکمل ہے وہ پرفیکٹ ہے تو پرفیکٹ دین کو نہ تو خدا امپروو کرے گا ہمارے لیے اور نہ اس کو ریپلیس کرے گا کیونکہ وہ آلریڈی پرفیکٹ ہے لیکن نبوت کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کسی جگہ یہ نہیں لکھا تو خدا نے یہ خبر دے دی ہے اور اسے امکان کو مستر مسترد کر دیا ہے کہ اب نئی شریعت نہیں آ سکتی یہ کہیں نہیں لکھا کہ نیا نبی نہیں آ سکتا اسی شریعت کے ماتحت جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ماتحت تورات کے بعد بے شمار انبیاء آئے اور خدا نے کہا کہ یکم و بحان نبیون کہ وہ جو انبیاء ہیں وہ اس کے مطابق ہی فیصلہ کرتے تھے تورات تو نہیں دی گئی ان کو تورات تو موسیٰ علیہ السلام کو دی گئی تھی اسی لیے حضرت مسیح محدود علیہ محدودیہ والسلام کے بعد امکان نبوت جاری ہے قیامت تک جاری رہے گا ہاں خبر کسی کے آنے کی ہے تو ابھی تک خبر نہیں ہے آپ بھی مانتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے تو اس کے بعد دنیا کے سب لپیٹ دی جائے گی ہم بھی یہ مانتے ہیں کہ جس کے آنے کی خبر تھی وہ مرزا غلام احمد علیہ السلط والسلام ہے اور آپ کے آنے کے بعد سب لپیٹ دی جائے گی امکان پھر بھی موجود رہے گا امکان کی نفی ہم نہیں کرتے آپ نے تو بڑی دیر کی نفی کر دی ہوئی ہے نا ہم امکان کی نفی ہرگز نہیں کرتے دوسری بات آپ نے کی کہ لباس نازل نہیں ہوتا تو کیا آپ مانتے ہیں کہ لباس نازل ہوتا ہے آپ تو ہمیں تب ملزم کریں نا جب آپ لباس کا نازل ہونا مانتے ہوں جب آپ انزلنا سے مراد یہ لیتے ہیں کہ انزلنا کا مطلب ہے اوپر سے آنا اور خدا نے کہا کہ لباس نازل ہوتا ہے تو آپ نے ہمیں ملزم یہ کیا کہ جی آپ تو کہتے ہیں لباس نازل نہیں ہوتا تو کیا آپ کہتے ہیں کہ لباس نازل ہوتا ہے کیا غیر احمدی جو لباس پہنتے ہیں ان کا درجی سیکھتے ہے کہ یہ آسمان سے سلسلہ نازل ہوتے ہیں بھائی آپ تو ہمیں تب ملزم کریں نا جب آپ اس کا الٹ مانتے ہوں کہ جی آپ تو یہ کہتے ہیں کہ لباس تو نازل ہی نہیں ہوتا تو پھر کیا آپ مانتے ہیں کہ لباس نازل ہوتا ہے کیا آپ کے لباس آسمان سے آتے ہیں سب کے نہیں میرا مطلب ہے کہ کوئی ایسی عقل کی بات کریں جو مطلب ہے کہ وہ بندہ سنے اور سمجھے کہ جی کہ ہاں یہ تو بڑی عقل کی بات کی ماشاء اللہ جمین صاحب نے بڑی دیر کے بعد تو لباس نہ آپ نازل ہونا مانتے ہیں نہ ہم نازل ہونا مانتے ہیں نزلہ کا عربی زبان میں مطلب ہوتا ہے ایک جگہ سے دوسری جگہ جانا اور میں یہاں بیان کر چکا ہوں بخاری کتاب العظم کے اندر حدیث موجود ہے روایت ہے بلکہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں مدینہ کے نوا میں رہتا تھا اور میرا ایک انصاری ہمسایا تھا اس کو میں نے کہا کہ دیکھو بات یہ ہے کہ روز تو نہیں جا سکتے ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تم نے بھی کام کرنے میں نے بھی کام کرنا ہے ایسا کرتے ہیں باری لگا لیتے ہیں ایک دن تم جایا کرو ایک دن میں جایا کروں گا جس دن تم جاؤ گے تو وہاں جو خبریں ہوں گی جو آیات نازل ہوں گی وہ تم مجھے آ کے بتا دیا کرنا ہے اور جب میں جایا کروں گا تو وہ جو بھی خبریں ہوں گی وہاں پہ یا جو آیات ہوں گی وہ میں تمہیں آ کے بتا دیا کروں گا اس کے لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نزلہ کا لفظ استعمال کرتے ہیں کہ ایک دن تم نازل ہونا ایک دن میں نازل ہوں گا تو کیا وہ غبارہ باندھ کے تو وہاں پہ جا کے نازل ہوتے تھے نوزب اللہ ذالک تو میرا مطلب ہے کہ عربی زبان سے ناواقفیت اور عربی الفاظ کو اردو زبان میں جو اس کا استعمال ہے اس کے اوپر آپ عقیدہ بنا لیں گے تو پھر وہی ہوگا جو وقت امین صاحب کے ساتھ ہو رہا ہے جزاکم اللہ آپ سن رہے ہیں پروگرام ریڈیو احمدیہ جس میں آج ہمارے ساتھ محترم انصر رضا صاحب تشریف فرما ہیں اور اسی طرح سلمان احمد صاحب بھی آپ کو دعوت کے اپنے سوال کے ساتھ ہمارے پروگرام میں شامل ہوں four one six four one zero six five two two four one six four one zero six five two two اگر آپ ٹورنٹو کے علاقے سے باہر ہیں تو پورے شمالی امریکہ میں کام کرنے والا ہمارا number one eight five five four one zero six five two two one eight five five four one zero six five two two email کے ذریعے اپنا سوال بھیجنا چاہیں تو ہمارا پتہ کیو اے یعنی question answer at voice of Islam dot C A Q A یعنی question answer at voice of Islam dot C A تینوں صورتوں میں اپنا نام اور شہر کا نام ضرور بتائیے تاکہ ہم آپ کے تعارف کے ساتھ آپ کے سوال کو پروگرام میں شامل کریں پسند کریں کہ نام نہ لیا جائے تو ذکر کر دیں یاس صاحب کنٹرولز پہ ہیں ان کو بتا دیجیے یا ای میل کے اندر لکھ دیں ہم آپ کا سوال جو ہے وہ تعارف آپ کے شہر کے تعارف کے ساتھ پیش کر دیں گے اسی طرح اگر آپ ایسی جگہ پہ ہیں جہاں اس پروگرام کی نشریات براہ راست نہیں سنی جا سکتی یا آپ اپنے کسی پیارے کو کسی عزیز کو بتانا چاہیں اس پروگرام کے بارے میں تو voice of Islam dot C A پہ جا کے آپ نہ صرف یہ پروگرام براہ راست بلکہ صاحب کا پروگرام کی ریکارڈنگ جو ہے وہ بھی سن سکتے ہیں سامعین ایک منٹ کا دورانیہ آپ کی خدمت میں ہے اپنا سوال اس میں مکمل کیجیے اور پھر موقع دیں ہمارے مہمان کو کہ اس کا جواب دیں سمجھیں کہ کوئی پہلو رہ گیا ہے یا مزید وضاحت آپ چاہیں تو چند چند منٹ کے توقف کے ساتھ آپ دوبارہ فون کر سکتے ہیں اگلے مہمان کی طرف چلتے ہیں محمد صاحب ہیں اور یہ محمد صاحب السلام علیکم السلام جی آپ کہاں سے فون کر رہے ہیں یہ بتائیے گا ٹورنٹو سے جی ٹورنٹو سے جی فرمائیے آپ ایئر پہ بات کیجیے اچھا جی میں یہ کہنا چاہتا تھا پچھلی دفعہ میں نے ایک دفعہ آپ کے پروگرام میں سنا تھا جی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو آسمانوں پر اٹھائے گئے وہ ابھی راستے میں ہوں گے ان کو اتنے کروڑ سال لگیں گے اوپر جاتے ہوئے جی. کیا آپ لوگوں کا یہی مانی کہ اللہ تعالیٰ جو ہے نا وہ کوئی بھی کام پل بھر میں کر سکتا ہے ٹھیک ہے نا جی۔ تو آپ لوگ کا اتنا ڈیٹیل بتانا جی اتنے سال ہوں گے ان کو چاہتے ہوئے پھر اتنے کروڑ سال ہوں گے ان کو آتے ہوئے تو یہ تو ایک فضول سے اس کو بات کی تھی تو میرے پاس ٹائم ہی تھا تو اب میں پوچھا اس کا آپ کیا کیا ہی مانا کہ اللہ تعالیٰ ایک پل بھر میں یہ کام نہیں کر سکتا جی ٹھیک کتنے بھی کھربوں کھربوں می لوگ جو کلیکٹ کیلکولیشن کر کے لوگوں کو کس طرح یہ کہتے ہیں دوسری بات آپ آپ بخاری شریف کا اکثر حوالہ دیتے ہیں جی بخاری میں یہ ہے بخاری میں یہ کیا آپ نے وہ آئے وہ, وہ بخاری شریف کی الفاظ نہیں پڑے کہ اللہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ میں آخری نبی اور رسول ہوں بس اس کا مجھے ذرا روشنی ڈالے چلیے تفصیل بیاد نہیں بہت شکریہ محمد صاحب آپ کا آپ آئے دو سوال آپ نے پوچھے آپ کا ممنون ہوں ہمارے ساتھ اور مہمان ہیں نہیں اب کوئی نہیں ہے جی انصر صاحب محمد صاحب کے دو سوالات اللہ تعالیٰ کیا جو چاہے کر نہیں سکتا اور آخری نبی ہوں اس کی دیکھیں بات یہ ہے کہ آپ حضرت علیہ السلام کو آسمان پر جسم سمیت جانا مانتے ہیں وہاں پہ جسم سمیت ان کو رہنا مانتے ہیں اور پھر ان کا جسم سمیت واپس آنا مانتے ہیں جی لیکن جسمانی قوانین ان پہ لاگو ہونا نہیں مانتے یہ بڑی عجیب و غریب بات ہے اس کو کہتے ہیں چت بھی میری پٹ بھی میری اگر آپ ان کا جسمانی اوپر جانا نہ مانیں تو پھر ہم بھی یہ باتیں نہیں کریں گے لیکن مسئلہ یہ ہے کہ آپ جسمانی جانا مانتے ہیں لیکن جسم کے جو قوانین ہیں جو فزیکل لاز آف نیچر ہیں وہ ان پہ لاگو نہیں کرتے آپ ہم جو اس لیے کہتے ہیں کہ وہ آئیں گے تو لاکھوں کروڑوں سال مل جائیں گے لگ جائیں گے ان کو یہ ہوگا اور وہ ہوگا وہ اس لیے اس صورت میں کہتے ہیں کہ آپ ان کے ان کو جسم سمیت مانتے ہیں تو جسم کے اوپر تو پھر قوانین جسم کے لاگو ہوں گے نا ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ جسم سمیت لے بھی جائیں اچھا میں آپ کو ایک اور بات بتاتا ہوں جی حدیث میں لکھا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج کے لیے تشریف لے گئے تو پہلے آپ گئے بیت المقدس وہاں پہ آپ نے سب کو پڑھائی نماز تمام ابیا کو جی اور تمام ابیا میں حضرت علیہ السلام بھی شامل ہیں کہ وہ نماز پڑھنے نہیں آئے آئے آئے نا سارے کے سارے امبیا کو نماز پڑھائیں بے شک اور اللہ علیہ السلام ہے اوپر جسم سمیت تو پھر وہ نیچے آئیں گے تو جسم سمیت ہی آئے ہوں گے نا روح تو نہیں آئی ہوگی روح نکلی تو وہ مر گئے اوپر ہی فوت ہو گئے نا ہاں۔ اس لیے آپ کے عقیدے کے مطابق یہ لازمی ماننا پڑے گا کہ حضرت علیہ السلام جسم سمیت نیچے آئے ان انبیاء کے پیچھے جو جن کی سب کی روحیں تھیں دو جسم تھے وہاں پہ ایک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا جو امام تھے اور ایک پیچھے حضرت علیہ السلام باقی سب کی سب روحیں تھیں کیونکہ سارے کے سارے فوت ہو ٹھیک ہے نا جی اس کے بعد آزو علیہ وسلم کیسے گئے اوپر گھوڑے پہ براق پہ ہاں جی۔ اور عیسیٰ علیہ السلام کیسے گئے کوئی ذکر نہیں کوئی ذکر نہیں یعنی عیسیٰ علیہ السلام نیچے آتے ہیں بغیر کسی سواری کے جسم سمیت عیسیٰ علیہ السلام اوپر جاتے ہیں بغیر کسی سواری کے جسم سمیت حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ان سے کئی درجے ہیں بلکہ سب سے زیادہ بڑے نبی ہیں ان کے لیے براق لایا گیا براق پہ بیٹھ کر وہ اوپر گئے جب اوپر گئے تو عیسیٰ علیہ السلام آگے کھڑے اسلام کرنے تو وہ جبرائیل کو کہتے ہیں یہ کون کہتے جی عیسیٰ علیہ السلام کہ نال کون کھڑا کہتے ہیں یہ ان کے خالہ زاد بھائی ہیں یا یا وہ پوچھتے ہیں کہ یہ کون ہے اتنی عجیب و غریب بات ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو براق پر بیٹھ کے جائیں ہاں جی عیسیٰ علیہ السلام جسم سمیت اوپر تھے جسم سمیت نیچے ہیں جسم سمیت اوپر جائیں کوئی برا کی ضرورت نہیں نہ آنے کے لیے نہ جانے کے لیے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان سے تمام درجے بڑے نبی ان کو جانے کے لیے برا کی ضرورت پڑتی ہے کبھی آپ نے سوچی اس بات کے اوپر کبھی آپ نے اپنے مولوی سے پوچھا کہ مولوی صاحب یہ کیا بات ہے کہ جو آسمان پہ بیٹھا تھا جسم سمیت وہ آسمان جسم سمیت نیچے آیا جسم سمیت نماز پڑھی اور جسم سمیت وہ اوپر چلا گیا تو یہ اتنی کانٹراڈکشنز اور اتنی مزے کا خیز قسم کی باتیں آپ کے عقیدے میں ہیں جو آپ نے کبھی سنی نہیں ہیں کبھی سوچی نہیں ہیں سنی تو ہیں سوچی نہیں ہیں ان کے اوپر کبھی غور نہیں کیا آپ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اوپر جسم سمیت نہ مانیں ہم ان کے اوپر جسمانی قوانین نہیں لگائیں گے یہ بڑی جیب غریب بات ہے کہ آپ کہیں نہیں جی ہے تو جسم اچھا اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے سورہ انبیاء میں کہ ہم نے آپ سے پہلے کوئی بھی ایسا رسول نہیں بھیجا جس کا جسم نہ ہو اور وہ کھانا نہ کھاتا ہو بے شک اب جسم ہوگا تو کھانا کھائے گا چاہے وہ رسول ہی کیوں نہ ہو مار من قبل کا اللہ رجال رجالما کوئی بھی ایسا نہیں ہے جس کا جسم نہ ہو اور وہ تعام نہ کھاتا ہو کھانا نہ کھاتا یہ ایک حدیث پیش کرتے ہیں جی اس کو رسک دیا جاتا ہے ہر رسک تام نہیں ہوتا تام کھانا ہوتا ہے رزق آپ کا حسن آپ کی طاقت آپ کا علم جو دولت جو بھی ہے نا وہ سارے کا سارا رزق ہے جیسے خدا نے فرمایا نا کہ اس میں سے خرچ کرتے ہیں جو ان کو دیا گیا ہے رسک جی۔ جو دیا گیا ہاں جی۔ تو رسک کھانا نہیں ہوتا یعنی کہ ہوتا ہے لیکن صرف کھانا نہیں ہوتا اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے کہ کسی بھی رسول کا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو آپ سے پہلے بھیجے گئے ہیں کسی کا ایسا جسم نہیں تھا کہ وہ کھانا نہ کھاتا ہو اور عیسیٰ علیہ السلام اور ان کی والدہ کے متعلق فرمایا کانا یا قلان تام وہ کھانا کھایا کرتے تھے یہ اس کو کہتے ہیں ہم ماضی استمراری پاسٹ پرفیکٹ کنٹینیوس ایک ایسا ٹینس ہے جو ماضی میں ایک ایسا کام جو کچھ عرصے ہوتا رہا ہے اب نہیں ہوتا ہم تینوں یہاں بیٹھے ہیں ہم تینوں پیدائش کے لحاظ سے پاکستانی ہیں جی آپ بھی پاکستان میں پیدا ہوئے تھے جی آپ کا تو مجھے تو پتہ ہی ہے ہاں جی اب ہم کیا کہیں گے ہم کہیں گے جی ہم پاکستان میں رہا کرتے تھے کیا مجھے کہنے کی ضرورت ہے کہ میں نہیں رہتا سمجھ جائے گا نا بندہ ہاں جی۔ میں کہتا ہوں میں پاکستان میں رہا کرتا تھا اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ پاس پرفیکٹ کنٹینیوس ٹینس ہے ایک ایسا کام ہے جو ماضی میں کچھ عرصہ ہوتا رہا اس کو عربی میں کہتے ہیں ماضی استمراری استمرار ہے ایک کچھ عرصہ چلتا رہا اب وہ کام نہیں ہوتا خدا نے کہا کانا یا قلان تام یا قلان تسنیہ کا سیگا ہے مظاہرے کا اس سے پہلے جب کانا لگ جاتا ہے تو وہ ماضی استمراری بن جاتا ہے عربی گرامر کا جی۔ یہ کلیہ ہے میں نے نہیں بنایا جی اور جماعت احمدیہ نے نہیں بنایا یہ ہم سے پہلے جو صرف ناف کے اصول بن چکے ہیں اس کے مطابق مظاہرے جو ہے اس سے پہلے کانا لگ جائے تو وہ مظاہرے جو ہے جو ویسے حال اور مستقبل کے معنی دیتا ہے جب اس کے ساتھ کانا لگ جائے اس سے پہلے تو وہ ایک دم سے ماضی استمراری بن بن ہے تو خدا نے یہاں پہ دو کا ذکر کیا حضرت مریم کا اور ان کے بیٹے عیسیٰ علیہ السلام کا فرمایا کانا یا قرآن تام وہ دونوں کھانا کھایا کرتے تھے مطلب اب نہیں کھاتے اب نہیں کھاتے تو اس کا مطلب کیا جب سورہ بیا کی آج یہ کہتی ہے کہ ان کو ایسا جسم ہی نہیں دیا گیا جو کھانا نہ کھائیں تو پھر تو وہ کھانا نہیں کھاتے کیونکہ خدا نے کہا وہ تو کھانا نہیں کھاتے اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کا جسم نہیں ہے جب جسم نہیں ہے تو پھر اس کے اوپر جسمانی قوانین نہیں لگ سکتے آپ جسم مانا ان کا مانتے ہیں تو پھر تو ہم جسمانی قوانین لگائیں گے ان کے اوپر یہ تو نہیں ہو سکتا آپ نے نہیں جی نہیں جسم تو ہے لیکن جسم کے قوانین نہ لگاؤ دس از ناٹ پاسبل یہ نہیں ہو سکتا دوسرا سوال آپ نے کیا ہے کہ بخاری کے بڑے حوالے دیتے ہیں بخاری میں کہا کہ میں آخری نبی ہوں ہاں جی تو وہ تو آپ بھی نہیں مانتے آپ بخاری کو مانتے ہیں لیکن آپ اس ان الفاظ کو نہیں مانتے کیونکہ آپ آخری نبی مانتے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جی کیونکہ زمانے کے لحاظ سے تو آخری وہی ہے نا آپ یہ کہتے ہیں کہ جی زمانے کے لحاظ سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں یہ غلط ہے آپ کے اپنے عقیدے میں تضاد ہے آپ عیسیٰ علیہ السلام کو آخری مانتے ہیں کیونکہ زمین پہ فوت ہونے والے اور دفن ہونے والے آخری نبی وہ ہوں گے جی اس لیے آپ کا تو اپنا ختم عقیدہ خراب ہے اور پھر آپ کے جو مختلف فرقے ہیں وہ ایک دوسرے کو ختم نبوت کا منکر کہتے ہیں مولانا قاسم اللہ نودی صاحب نے لکھا کہ اگر بالفرض نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی کوئی نبی آ جائے تو اسے ختم نبوت کو کوئی فرق نہیں پڑتا ان کو یہ حدیث نہیں پتہ تھی کہ میں آخری نبی ہوں اور پھر جب خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما چکے ہیں کہ وہ آئے گا لائسا بینی و بین ہوں نبی و انا ہُو نازل میرے اور اس کے درمیان کوئی نبی اور وہ ضرور آئے گا میرا خیال ہے اسی لیے وہ امین صاحب نے کہا تھا کہ نازل کا لفظ آپ نے استعمال کیا ہاں جی۔ تو لباس تو نازل نہیں ہوتا تو عیسیٰ علیہ السلام بھی نازل نہیں ہوں گے نازل کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ سے ٹپک پڑنا ہے وہ تو ہماری اردو میں ہے وہ کوئی آج نہ کہتے تو تو نازل ہو گیا پنجابی میں اردو میں بھی کہتے ہاں۔ تم کہاں سے نازل ہو گئے بھائی ہاں۔ تو نزیل ویسے بھی مسافر کو کہتے ہیں جی۔ منزل کس کو کہتے ہیں ڈیسٹینیشن کو جی تو جب آپ کسی جگہ پہنچتے ہیں جو آپ کی ڈیسٹینیشن ہے اس کو آپ اردو میں کہتے ہیں منزل تو وہ جو دعا نہیں پڑھتے قرآن میں بھی ہے نا سلمان صاحب کیا رب انزل منزل حالانکہ آپ سے تو نہیں آ رہے ہوتے آپ اونٹ پہ بیٹھتے ہیں آپ گھوڑے پہ بیٹھتے ہیں آپ گاڑی میں بیٹھتے ہیں موٹر سائیکل پہ بیٹھتے ہیں جہاں پہ بھی بیٹھتے ہیں بیٹھتے ہوئے کہتے ہیں رب منزل مبارکم حضرت نور اسلام کو دعا سکھائی جی، والی ہاں جی۔ کشتی میں بیٹھے تھے نا وہ جہاز میں تو نہیں بیٹھے تھے کہ وہ جہاز میں جب آئیں تو کہتے ہیں اللہ جب میں اتروں لینڈ کروں تو میں اچھی طرح لینڈ کر جاؤں مبارک طریقے سے لینڈ نہیں وہ تو سمندر میں تھے پانی پہ تھے وہ وہاں پہ کہہ رہے ہیں رب انزلنی منزلم مبارکم و انتا خیر المنزلین یہ ساری باتیں ریشنلٹی کی ہیں قرآن کی ہیں اللہ تعالیٰ رحم کرے جی سلمان صاحب انصر صاحب نے بڑی خوبصورتی سے بیان کر دیا ہے بات یہ ہے کہ انہوں نے جو سوال کیا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا جسم آسمان پر جسم کے ساتھ جانا جی ان پہ بڑی تکلیف ہوئی ہے بات یہ ہے کہ مشرقین کفار مکہ کا آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے کیا مخاطب کر کے فرمایا یا تو آسمان سے کتاب لے ہو اوتر ہاں۔ کا پھر سما آسمان پہ چڑھ کے دکھا دو ہاں۔ فرمایا کل سبحان ربی یہ کام نہیں ہو سکتا جسمانی طور پر اگر کوئی آسمان پہ چڑھ سکتا ہے تو آج اس پہ چڑھ کے دکھا دیتے تو آج ساری دنیا مسلمان ہو جاتی نہ مخالفتیں ہوتی نہ جنگیں کرنی پڑتی تبلیغ بڑی آسان ہو جاتی دوسری بات یہ ہے کہ دلیلیں اپنی جگہ تھوڑی سی غیرت مسلمانوں کو غیرت نہیں لیکن خدا کو غیرت ہے وہ کیسے میں بتا دیتا ہوں سورہ لمبیا کی آیت پینتیس ہے ان کے ہم جیسے کہ انصر صاحب نے کہا ہم بسم اللہ گنتے آئے چوتیس یہ محمد صاحب اس کو ذرا کھول کے پڑھے اس آیت میں یہ ذکر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جا اللہ لے بشر قبل کل خلد آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے فرمایا کہ تیرے سے پہلے کوئی بشر رسول کا ذکر نہیں ہے کوئی خاص آدمی کا بشر انسان وما جا اللہ کوئی نہیں بنایا من قبل کل بشر من قبل کل خلد کوئی بشر کوئی انسان تیرے پہلے ایسا نہیں تھا جو خلد لمبی زندگی اس نے گزاری ہو پھر آگے اللہ تعالیٰ کی غیرت دیکھیں آفا ام متا آفا ان کیا یہ ہو سکتا ہے متا تو وفات پا جائے فہم الخالدن وہ زندہ رہے یہ آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام ہے بے شک اور خدا تعالیٰ غیرت یہ دکھاتا ہے کہ تجھ سے پہلے کوئی انسان نہیں جو فوت نہ ہو کے وہ زندہ نہیں رہ سکتے یہ کیسے ہو سکتا ہے تو وفات پاجے اور وہ زندہ رہے یہ خدا تعالیٰ کی غیرت ہے آج علیہ وسلم کے لیے اور ہم کیا کہتے ہیں پیدا ہونے والے پہلے حضرت عیسیٰ جیسے کنسر صاحب نے بھی بھی کہا ہے جی فوت ہونے والے آخری حضرت عیسیٰ تو افضل کون ہوا ناؤز باللہ بے شک اور ہم کہتے ہیں جی ختم نبوت منہ سے رسال ختم نبوت اور ساری یہ دعوے کرتے ہیں تو بات یہ کہ عقیدے میں کھوٹ ہے جی وہ جو آپ نے ابھی یاد پڑھی نا ماشاء اللہ جی کہ افاہ مات افاہ الخالدون تو ہماری جماعت میں میرا خیال ہے یہ حضرت مسلم موت کا شعر ہے جی کہ غیرت کی جا ہے عیسیٰ زندہ حضرت مسیم علیہ السلام کا شعر ان کا شعر اچھا غیرت کی جا ہے عیسیٰ زندہ ہو آسمان پر مدفون ہو مدفون ہو شاہ جہاں ہمارا شاہ جہاں ہمارا تو وہ کہتے ہیں جی آپ لوگوں کے جذبات ایکسپلائٹ کرتے ہیں یہ کہہ کے کہ دیکھو جی، یہ کیا بات ہو گئی کہ عیسیٰ علیہ السلام تو آسمان پہ ہے تو ہمارے شاہ جہاں جو ہیں وہ شاہ جہاں وہ زمین پہ ہیں یہ بات تو خدا قرآن میں کہہ چکا پہلے کہ وہ ماں جلنا بشر من قبل کل خلد افا تو خدا نے کہا تو تو فوت ہو جائے کیا یہ زندہ رہیں گے وہی بات حضور نے شعر میں بیان کی صحیح تو اس اس اس رنگ سے دیکھیں باقی دلیلیں تو اپنی جگہ ہیں جو کہ انصر صاحب نے بڑی خوبصورتی سے بیان کی ہیں جزاک اللہ جزاک اللہ آپ سن رہے ہیں پروگرام ریڈیو احمدیہ جس میں آج ہمارے ساتھ محترم انصر رضا صاحب اور اسی طرح سلمان احمد صاحب تشریف فرما ہے سامعین یہاں میں ان سامعین کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں جو ہمارا پروگرام انٹرنیٹ پہ سنتے ہیں دنیا کے کونے کونے میں سنتے ہیں آپ کے محبت برے پیغامات آپ کے مشورہ جات آپ کی شکایات ہماری کمزوریوں کی نشاندہی آپ کرتے ہیں آپ جہاں بھی ہیں جس جگہ بھی ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے اپنی حفاظت میں رکھے پوری ریڈیو ایم دیا کی ٹیم کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں اگلے مہمان کی طرف چلتے ہیں امین صاحب فون پہ ہیں ان کی کال لیتے ہیں امین صاحب السلام علیکم جی مین صاحب السلام علیکم آپ ایر پہ بات کیجیے جی وعلیکم السلام صاحب بہت شکریہ آپ نے بڑی خوش خوشی سے میرا یا بنی والی آیت کا جواب دیا اب میرا سوال یہ ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ آپ نے اس آیت کو مختص نہیں کیا تو آپ ہی کی جماعت سے اتنے سارے مدعی نبی ہو جاتے ہیں تو پھر آپ ان کو کیوں انکار کر دیتے ہیں اور قرآن کی اس آیت کی حکومت علی کرتے ہیں پھر آپ نے آگے سورہ عالیہ عمران کی آیت پڑھی تو اس پہ آپ پڑھیں منکم اس کا مطلب ہے بہت سارے انبیاء علیہ السلام جیسے اللہ تعالیٰ نے پوری کائنات بنائی کوئی اعلان نہیں آدم علیہ السلام اولاد آدم کو بنا تھا فرشتوں میں اعلان اور اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی بنا کے بھیجا تھا تو ایک لاکھ تیئیس ہزار نو سو ننانوے پیغمبران اسلام نے اعلان کروایا کہ اعلان کرو کہ تمہارے بات آئے گا تو یہ اللہ اپنے نبی کی شان بتا رہا ہے کہ اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ سے پہلے انبیاء علیہ السلام کو کہا تھا کہ اگر وہ آپ کی زندگی میں آ جائیں بے شک قرآن پاک نازل ہوا نا کتاب بھی لے کے آئے اس کی تصدیق بھی کرنا اور اس رسول کی بھی تصدیق کرنا تو اللہ یہ امبیا اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو امبیا سابقین کی بات بتا رہا ہے کہ میں نے آپ کی شان اشارہ جی ٹھیک ہے ٹھیک جزاک اللہ جی تھینک یو ویری مچ بہت شکریہ امین صاحب آپ کا اور اس وقت اور کوئی دوست نہیں ہے جی انصر صاحب جہاں تک ان کے دوسری بات کا تعلق ہے اس کا میں کئی دفعہ جواب دے چکا ہوں اور جی۔ یہ صرف ان کی اپنی من گھڑت تشریح ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نبیوں کے ذریعے اعلان کیا کہ اگر وہ تمہاری زندگی میں آ جائیں جی ایسی کوئی بات نہیں ہے نہ تو نبی امبیا نے ایسا اعلان کیا نہ اللہ تعالیٰ نے کو کہا کہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہاری زندگی میں آ جائیں بڑی عجیب و غریب بات ہے ایک دفعہ پھر تضاد دیکھیں سلیمان صاحب جی جی ایک طرف یہ کہتے ہیں کہ وہ آخری نبی ہیں جی اور خدا کے حضور یہ شروع سے لکھا تھا کہ وہ آخر میں آئیں گے ہاں جی پھر اللہ تعالیٰ ہر نبی کو کر رہے دیکھا اگر تمہاری زندگی میں آ گئے نا اس کو مان ضرور لینا کیسے آ سکتے ہیں تمہاری زندگی میں وہ تو آئیں گے سب سے آخر میں تو یہ وہ جو وہ سہیل والی صاحب کہتے ہیں کہ کیا یہ کھلا تضاد نہیں مطلب اتنا کھلا تضاد ہے ایک طرف آپ کہتے ہیں کہ وہ تو آخری نبی ہیں اور سب سے آخر میں انہوں نے آنا ہے دوسری طرف آپ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے ہر نبی کو کہا کہ اچھا دیکھو اگر وہ تمہاری زندگی میں آ یعنی خدا خود کانفیڈنٹ نہیں ہے خدا کو خود نہیں پتا کہ پتہ نہیں کب آ جائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم خدا کو بھی نہیں پتہ نوزب اللہ متعلق اللہ تعالیٰ بھی نوزب اللہ نوزب اللہ کنفیوزڈ ہے کہ میں نے بنا تو دیا ان کو خاتم النبین آخری نبی لیکن ہو سکتا ہے وہ بیچ میں کسی نبی کی زندگی میں آ جائیں اس لیے سب کو ہی کہہ دو کہ دیکھو اگر وہ تمہاری زندگی میں آ گیا کیسے آ گیا انہوں نے تو آنا ہی آخر میں ہے یعنی اتنی کامن سینس کی بات ہے which is not very common کہ آپ ایک طرف عقیدہ رکھتے ہیں کہ وہ آخری نبی ہیں آنے سب سے آخر میں ہیں اور دوسری طرف تمام انبیاء کو کہہ رہے ہیں دیکھو اعلان کر دینا اگر تمہاری زندگی میں آ گیا نا تو ماں ضرور لینا اس کو ہاؤ مطلب چھوٹا سا بچہ بھی سمجھ جائے گا اس بات کو کہ یا تو وہ آخری ہیں یا پھر وہ کبھی بھی آ سکتے ہیں اور کسی بھی نبی کے آنے کے ان کے امکان موجود ہیں کسی بھی نبی کی زندگی میں آ جائے اس سے تو اللہ تعالیٰ کی علم الغیب اس کی حکمت اس کے علیم و خبیر ہونے کو اتنا زبردست ایک دھچکا پہنچتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو خود بھی نہیں پتا کہ یار وہ بنا تو دیا نہیں کب آ جائے وہ <laughs> اس لیے وہ سارے بیا کو کہتے ہو کہ دیکھو اگر تمہاری زندگی میں آ گئے نا پھر تم اس کو مان لینا بھائی انہوں نے تمہاری زندگی میں نہیں آنا اور یہ نتیجہ اس بات کا کہ انہوں نے اپنے پاس وہ میں قرآن کریم میں پھر ایک دفعہ میں کوٹ کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ فویل الزین یکتبون الکتاب بےدیم سما حاضہ میں نند اللہ اپنے ہاتھ سے لکھتے ہیں پھر کہتے ہیں اللہ کی طرف سے دیش روبے ہی ان کلیلہ تاکہ اس سے تھوڑا سا مال کما سکے مولوی یہی کر رہے ہیں اس وقت اپنے ہاتھ سے تفصیل لکھتے ہیں کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے یہ بات بیان کی ہے خدا نے نہیں بیان کی آپ نے اپنے پاس لکھ اس کو خدا کی کتاب میں گھسیڑنے کی کوشش کی ہے کہ جی یہ اس میں داخل کرنے کی کوشش کی ایم سوری وہ لفظ میں نے گھسیڑنے کا استعمال کر دیا پہلے بھی ایک دفعہ بڑی دیر پہلے کیا تھا تو لوگوں نے کہا نہیں جی آپ کو اس طرح کے لفظ استعمال نہیں کرنے چاہیے ایم سوری معذرت چاہتا ہوں میں لیکن یہ اپنے پاس سے بات بنا کر انسرٹ کرتے ہیں اس کا داخل کرتے ہیں کہتے ہیں یہ اللہ کی طرف سے جیسے امین صاحب بڑے کانفیڈنس سے کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ نے بیا کے ذریعے لان فرما دیا اگر تمہاری زندگی میں آ گیا اور پھر ساتھ کہتے ہیں نہیں وہ تو آخری نبی ہے ان کے بعد تو کسی نے آنا نہیں پھر کہتے ہیں جی پہلی بات انہوں نے یہ کہتے ہیں اچھا جی اگر آپ اس کو یہ کہتے ہیں کہ یہ ختم نہیں ہوئی آیت اور اس کا منتوق ابھی بھی جاری ہے تو پھر اپنی جماعت کے نبیوں کا کیوں انکار کرتے ہو بھائی وہ نبی ہونا ثابت کر دیں ہم مان لیں گے ان کو لیکن انبیاء کی سچائی کی سب سے پہلی دلیل خدا نے یہ بیان کی ہے جی سب سے پہلی میں اور باقی باتوں پہ بحث نہیں کرتا سب سے پہلی بات یہ ہے کہ وہ سچا نبی دعوی نبو سے پہلے سچا مشہور ہوتا ہے صحیح اور حضرت مسیح محدود علیہ صلاحات والسلام نے اس بات کا چیلنج کیا ہے تذکرات و شارتین میں کہ تم میری پہلی زندگی پر کوئی ایب چینی کوئی نقطہ چینی نہیں کر سکتے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابھی جیسے میں نے کہا شروع میں صفحہ بھی لڑ کے کہا کہ میں اگر تمہیں یہ کہوں کہ ایک فوج تمہارے پر حملہ ہونے کے لیے تیار کھڑی ہے ان کا جی آپ جو جو بھی کہیں گے نا ہم مان لیں گے کیوں ما جرب نہ علیہ کا اللہ صد کا پھر اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بھی سورہ یونس میں بیان فرما دیا فقط لبس تو فیکم عمر امن قبل ہی افلا تاکہ میں نے تمہارے اندر ایک عمر گزاری ہے تو عقل نہیں کرتے تم کبھی میں نے پہلے جھوٹ بولا کبھی میں ان تمام مدعین نبوت سے جو ہماری جماعت میں سے پیدا ہوئے اور انہوں نے نبوت کا دعویٰ کیا صرف ایک سوال کرتا ہوں آپ اپنے دعوے نبوت سے پہلے اپنا سچا ہونا ثابت کر دیں اور پھر چیلنج کے طور پہ لوگوں کو پیش کریں کہ جی میں فلاں اور میں فلاں اور میں فلاں آپ کو چیلنج کرتا ہوں کہ میں نے کبھی جھوٹ نہیں بولا سچ بولا ہے اگر میں نے جھوٹ بولا تو آ کے دکھاؤ مجھے اور میں بذات خود ایسے لوگوں کو جو دو, دو تین کو میں جانتا ہوں ان کو میں نے چیلنج دیا کہ پا جی آپ اپنا <clears throat> اپنے گھر والوں سے اپنے محلے والوں سے اسکول والوں سے کالج والوں سے یونیورسٹی والوں سے جہاں جہاں بھی آپ کام کرتے رہے ہیں اب ان بندوں کی شہادت لے آئیں کہ وہ کہیں جی کہ فلاں شخص نے جس نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے اس نے زندگی میں کبھی جھوٹ نہیں بولا آپ چیلنج کریں شہادت لے کے آئیں تو یہ نبوت کا پہلا جو درجہ ہے نا وہ آپ پاس کر لیں گے وہ کرتے نہیں اور آپ کہتے ہیں نہیں جی پھر ان کو کیوں نہیں مانتے ہم تو ماننے کو تیار ہیں لیکن مانیں گے قرآن کے مطابق بے شک ہم مرزا غلام احمد علیہ السلاۃ والسلام کو اس لیے نہیں مانتے کہ وہ ہمارے فرسٹ کزن ہیں ہم ان کو اس لیے مانتے ہیں کہ وہ قرآن کے مطابق سچے ہیں آج آپ قرآن کے مطابق ثابت کر دیں کہ وہ سچے نہیں ہیں تو ہم ان کو چھوڑ دیں گے لیکن قرآن ہمارے لیے محکم کتاب ہے قرآن ہمارے لیے حجت ہے قرآن ہمارے لیے پیمانہ ہے اس قرآن کے اوپر مرزا غلام احمد علیہ السلاۃ والسلام سچے نبی ثابت ہوتے ہیں ہم ان کو ماننے پہ اس لیے مجبور ہیں کہ قرآن ان کو سچا کہہ رہے ورنہ ہم نے تو ان کو دیکھا بھی نہیں ہے جزاکم اللہ آپ سن رہے ہیں پروگرام ریڈیو احمدیہ جس میں آج محترم انصر رضا صاحب اور اسی طرح سلمان احمد صاحب تشریف فرما ہیں آپ کے سوالات کے جوابات four one six four one zero six five two two Toronto کے علاقے سے باہر کے سامعین کے لیے one eight five five four one zero six five two two email کے ذریعے اپنا سوال بھیجنا چاہیں کیو اے یعنی question answer at voice of Islam dot C A اور ویب کا پتہ voice of Islam dot C A جو بھی طریقہ پسند کریں اپنے سوال کے لیے تو اپنا نام اور شہر کا نام ضرور لکھیں تاکہ ہم آپ کے تعارف کے ساتھ آپ کے سوال کو پروگرام میں شامل کریں پسند کریں کہ نام نہ لیا جائے تو ذکر فرما دیں ہم شہر کے تعارف سے آپ کے سوال کو پروگرام میں شامل کریں گے اگلے مہمان کی طرف چلتے ہیں ارشاد صاحب ٹورنٹو سے ارشاد صاحب السلام علیکم ہاں جی وعلیکم السلام جی جناب جناب گزارش ہے کہ تسی خود گمراہ گمراہ ہو چکے جی لوگوں کوشش کر ہونے جیسے کہ قرآن پاک جو سورہ مائلہ سورہ توبہ حدیث سکلین حدیث ولایت ان کے مطابق نبوت ختم ہو چکی ہے ولایت شروع ہے جی جزاکم اللہ ارشاد صاحب آپ سوال اپنا لکھوا دیں جیسے ہم نے عرض کیا سوال ہے ہی نہیں ان کا تو وہ نہیں میں پھر بھی ایک موقع دے رہا ہوں اگر آپ کا کوئی سوال ہے تو یا صاحب کو لکھوا دیں آپ کا جو طرز گفتار تھا وہ ایسا تھا کہ آپ تقریر کر رہے ہیں اور وہ اس پروگرام میں نہیں ہوگا بڑاس نکال رہے تھے جی چلیے میں تھوڑا سا لحاظ کوشش کرتا ہوں کہ رکھ لوں ہمارے معزز مہمان آتے ہیں فون پہ شکریہ آپ کا آنے کا ارشاد صاحب لیکن میری یہ دعوت ہے آپ کو کہ اگر آپ سوال اپنا لکھوا دیں تو ہم اس کو پروگرام میں لے لیں گے اور جی ٹھیک ہے فضل صاحب جو ہیں ٹرانٹو سے ان کی کال لیتے ہیں فضل صاحب السلام علیکم جی السلام علیکم منصر جی جی وعلیکم السلام علیکم شکریہ لائن لینے سے جی جی میرا سوال ہے کہ آپ زیادہ قرآن کو جانتے ہیں یا آپ کے نبی مرزا قادیانی زیادہ جانتے تھے اچھا جی سوال آپ کا صرف یہ ہے یا کہ آیت کو اور یہی آیت کو جو مساق نبی ہے وہ آپ کے نبی کس طرح تفسیر کرتے ہیں ٹھیک ہے کس طرح تشریح کرتے ہیں جی ٹھیک ہے یہ سوال ہے بہت شکریہ فضل صاحب آپ کا آپ آئے اپنا سوال پیش کیا جی انصر صاحب جی ظاہر ہے کہ وہ خدا کے نبی ہیں اور وہ بہت بہتر جانتے ہیں لیکن یہ قرآن کریم کا ایک مسلمہ اصول ہے کہ اس میں ایک آیات کے کئی معنی ہو سکتے ہیں جو ایک دوسرے سے متضاد نہ ہوں اس کو قرآن کریم میں تصریف الایات کہا جاتا ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان ذرکیف نصرف الایات دیکھو ہم آیات کو کیسے پھیر پھیر کر بیان کرتے ہیں ایک چیز ہوتی ہے اس کے مختلف پہلو ہوتے ہیں اور وہ تمام پہلو مل کر اس کو ایک مکمل شکل دیتے ہیں لیکن وہ آپس میں متضاد نہیں ہوتے میں جو آپ کی خدمت میں مساک النبین کی آیت کے معنی پیش کر رہا ہوں بین ہی یہ معنی سیدنا حضرت خلیفۃ المسیح راب رحمۃ اللہ تعالیٰ نے پیش کیے ہیں اب وہ خلیفۃ المسیح ہیں تھے انہوں نے بھی جو سمجھا میں اسی کو پیش کر رہا ہوں اور حضرت مسیح محمد علیہ صاحب نے اس آیت کے متعلق مختلف پہلو بیان کیے ہیں حضور نے اس آیت کو صرف ایک جگہ بیان نہیں کیا بلکہ اس آیت کو حضور نے چار پانچ جگہ بیان کیا ہے اور اس میں جو حضور صلی اللہ علیہ و سلم مراد لیے ہیں تو آپ کو یہ بھی علم ہونا چاہیے کہ انہوں نے اپنا آنا جو ہے وہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا آنا قرار دیا حضور متعدد جگہ یہ فرما چکے ہیں کہ سورج جمعہ میں جو آخرینہ و بہیم ہے اسے مراد میں ہوں اور میرا آنا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ہی آنا ہے اسے جہاں وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کرتے ہیں وہاں اسے مراد وہ خود ان کی اپنی ذات بھی ہے تا وقت ہے کہ کسی مخصوص واقعے کے ساتھ اس کو <clears throat> نا ثابت کیا جائے کہ یہ وہ بات ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہی ہوئی ہے بس تنصور تحریم ہے جی اس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یا نبی الما تو حرما اللّ اللہ علق تب تک ہی مردات اللہ غفور الرحیم کیا نبی آپ نے وہ کیوں حرام کیا جس کو خدا نے حلال کیا ہے اب یہ وہ واقعہ ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ نے مخاطب ہو کے بات کی لیکن یہ ان سے منصوبہ اس لیے کہ یہ واقعہ آپ کی زندگی میں ہوا لیکن اور بہت سے واقعات ایسے ہیں بہت سی آیات ایسی ہیں جس میں آزور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا آنا ذکر کیا گیا ہے لیکن بہت سے مفسرین کے نزدیک اس سے مراد جو امام علیہ السلام ہیں مسیم عدیہ السلام ہے وہ ہیں مثلا ایک آیت قرآن کریم میں تین دفعہ بیان ہوئی مختلف اینڈنگ کے ساتھ جی اس میں ہوزی ارسل رسول بالہدا والدین لکلی الرح الدین کل یہاں تک ہے اس کے بعد پھر اس کی جو اینڈنگ ہے وہ ڈفرینٹ ہے تین جگہ پہ اب اس میں اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اللہ وہ ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت اور دین حق دے کر بھیجا تاکہ اس کو تمام دینوں پہ غالب کر دے اب اس سے مراد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لیے جا سکتے ہیں جی۔ لیکن تمام مفسرین کا متفقہ فیصلہ ہے کہ اس سے مراد مسیح مود ہے لیکن اللہ نے تو نہیں کہا مسیح مود اللہ تعالیٰ نے کہا اپنے رسول کو بھیجا ہے ہدایت اور دین حق دے کر اور یہ تمام صلی اللہ علیہ وسلم ہے لیکن چونکہ آپ کے زمانے میں اظہار دین کلی طور پر نہیں ہوا اسلام بطور دین کے تمام ادیان پر غالب نہیں ہوا بلکہ اس کی بنیاد رکھی گئی اس لیے وہ کہتے ہیں کہ یہ امام مہدی کے دور میں ہوگا مسیح موت کے دور میں ہوگا اس لیے حضرت مسیح مود علیہ السلات والسلام نے مساک النبین والی آیت کے جو معنی بیان کیے ہیں وہ ہمارے بیان کردہ معنی سے مختلف نہیں ہیں بلکہ اس کے مختلف پہلو ہیں جو حضور نے بیان کیے ہیں اور جیسے میں نے عرض کیا کہ سیدنا حضرت تم سراب رحمۃ تعالیٰ مرزا طاہر احمد صاحب نے اپنے ترجمہ قرآن میں جو حاشیہ نیچے لکھا ہے اس میں بھی وہی بات لکھی ہے جو میں نے آپ کی خدمت عرض کی جزاکم اللہ آپ سن رہے ہیں پروگرام ریڈیو احمدیہ جس میں آج ہمارے ساتھ محترم انصر رضا صاحب اور اسی طرح سلیمان احمد صاحب تشریف فرما ہیں آپ کے سوالات اور ان کے جوابات four one six four one zero six five two two ہمارے اسٹوڈیوز کا number one eight five five four one zero six five two two Toronto کے علاقے سے باہر کے سامعین کی سہولت کے لیے اسی طرح کیو اے یعنی question answer at voice of Islam dot C A ہمارا ویب کا پتہ کیو اے یعنی question answer at voice of Islam dot C A تینوں صورتوں میں سے جو بھی آپ پسند کریں اپنا نام اور شہر کا نام ضرور شامل کریں تاکہ ہم آپ کے تعارف کے ساتھ آپ کے سوال کو پروگرام میں شامل کریں پسند کریں کہ آپ کا نام نہ لیا جائے تو ذکر فرما دیں کنٹرولز پہ ہیں یاز محمود صاحب ان کو بتا دیں یا ای میل میں ذکر کر دیں تو ہم شہر کے تعارف سے آپ کے سوال کو پروگرام میں شامل کریں گے ایک منٹ کا دورانی ہم اپنے سامعین کو پیش کرتے ہیں سوال کے لیے اس کے اندر سوال مکمل کیجیے اور پھر موقع دیں ہمارے مہمان کو کہ اس کا جواب دیں سوری میں وہ عبارت پڑھ دوں آپ کے سامنے جی جی جو خلیط الصراب تعالیٰ نے اس آیت کے نیچے لکھی ہے جی حضور فرماتے ہیں کہ قرآن کریم میں دو مساقوں کا ذکر ہے ایک بنی سرائیل کے مساک کا اور ایک نبیوں کے مساق کا جو آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی لیا گیا تھا جی الحضاب آیت آٹھ اس کا مرکزی نقطہ یہ ہے کہ جب تمہارے پاس کوئی رسول آئیں جو وہی باتیں کہیں جو تم کہتے تھے تو اقرار کرو کہ ہرگز ان کا انکار نہیں کرو گے بلکہ تصدیق کرو گے یہاں یہ وضاحت ضروری ہے کہ نبیوں کی طرف تو رسول مبوس نہیں ہوتے ان کی قوموں کے پاس رسول آتے ہیں بس یہی مراد ہے کہ اپنی قوم کو نصیحت کرتے رہیں کہ جب بھی تمہارے پاس کوئی رسول آئے جو میرا مصدق ہو تو اس کا انکار نہیں کرنا بلکہ ضرور اس کی مدد کرنی ہے تو اب یہ وہی بات ہے جو میں نے آپ کی خدمت میں کی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی مثال لیا گیا ہے کہ تمہارے پاس کوئی رسول آئے گا جو میرا مصدق ہو تو اس کا انکار نہیں کرنا بلکہ ضرور اس کی مدد کرنی جزاکم اللہ ہمارے اگلے مہمان کی طرف چلتے ہیں امین صاحب ہیں امین صاحب السلام علیکم جی امین صاحب ٹورانٹو سے السلام علیکم جی وعلیکم السلام صاحب سب سے پہلے تو آپ نے جو مولویوں پر الزام لگایا کہ لکھ کے بول دیتے ہیں کہ اللہ کا کلام ہی ہے قرآن سورہ مدثر کی آیت آپ نے پڑھی ہے ان حاضہ اللہ قول البشر یہ قرآن کا چیلنج ہے کہ بشر کا قول نہیں ہے اللہ کا کلام دوسرا جب عیسیٰ علیہ السلام نازل ہوں گے تو امام مہدی مسلح سے ہٹیں گے تو وہ اشارہ دیں گے حالانکہ نبی اور رسول کا درجہ امتی سے زیادہ ہوتا ہے امام مہدی نماز کے لیے کہیں گے لیکن امام مہدی کو اس لیے کہیں گے صاحب آپ سوال کریں خلیفہ آپ آپ سوال سوال کریں کیا کا سوال ہے بھائی میرا کہ یہ خلیفہ بن کے آئیں گے آپ کے جو دماغ میں نبی ہے نا وہ نہیں ہے اور میرا سوال یہ ہے کہ نبی نبوت سے پہلے اور نبوت کے بعد کبھی جھوٹ نہیں بولتا اور مرزا صاحب کا نبو اعلان نبوت ہی سب سے بڑا جھوٹ ہے اس کا کیا جی ٹھیک چلیے بہت شکریہ امین صاحب آپ کا اگلے مہمان ہیں کامران صاحب برمپٹن سے کامران صاحب السلام علیکم راجپوت صاحب نہیں جی مکرم نذیر عرض کر رہا ہوں جی صاحب جی مسئلہ یہ دل تو کرتا ہے لیکن صاحب جب آئے ہوئے ہوتے ہیں تو وہ تو اللہ معاف کر اتنی قرآن میں تحریر اتنی تحریر جی کامران صاحب سوال کیجیے سوال یہ ہے الیومت الیوما مزم کہ آپ آیت بھول گئے کیا بولنا تو سر پورا وہ جو اسلام تھا ابتدائی مراحل میں تھا ابتدائی مراحل میں کہنا چاہیے کمپلیٹ ہو گیا تھا آج اسلام مکمل ہو گیا جی اور قیامت تک کے لیے ہم امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کہلائیں گے تو کیا آپ امت مرزا ہی ہیں کیا آپ بتائیں اگر آپ امت محمدی میں نہیں ہے تو دعویٰ کریں امت محمدی میں نہیں ہے امت مرزا ہی میں اگر اسلام قبول ہوا کمپلیٹ ہوا اس دور میں تو دعویٰ کرتے ہوئے ڈرتے کیوں ہیں چلیے ٹھیک ہے بہت شکریہ کامران صاحب آپ کا آپ آئے اور آپ نے سوال پوچھا جی ٹھیک ہے بہت شکریہ آپ کا کامران صاحب آپ ہمارے پروگرام میں تشریف لاتے ہیں آپ بھی یا اور ہمارے سامعین بھی بعض دفعہ جذبات میں ایسی بات کہہ جاتے ہیں جو مناسب نہیں ہوتی لیکن ہم آپ کو بھی حوصلے سے سنتے ہیں اور آپ کو بھی دعوت دیتے ہیں کہ اگر ہمارے کوئی مہمان ایک طریق سے بات کر رہے ہیں اس کو حوصلے سے سنیں اگلے مہمان کو لیں یا پہلے سوالات آپ لینا جی، چاہیے جی ٹھیک ہے ظہیر صاحب ہیں کیلگری سے سیاٹل سیاٹل سے جی ظہیر صاحب السلام علیکم ظہیر صاحب سیاٹل سے السلام علیکم بات یہ کرنی تھی کہ آپ کے یہ جو سوالات جو لوگ کر رہے ہیں ان سے میں ایک گزارش کرنی چاہتا تھا جی کہ یہ کیسے پتا چلے گا کہ کون شخص عقل کی بات کر رہے اور کون نہیں کر رہا اچھا جی۔ یقیناً ہم قانون قدرت کو دیکھیں گے سب سے پہلے میں سورہ انعام کی پہلے رکو کی جو آیت ہے ولو نزلنا لائکل کتاب فی کرتس فلا معصو ہو بے عیدیم لقال لذینہ کافر ان حاضہ اللہ سہر مبین اس کے متعلق کہنا چاہتا ہوں کہ قرآن کی تقریباً سات ہزار کے قریب آیات اتنی اور ایک قانون قدرت بھی اللہ نے نہیں توڑا جی۔ جس طرح قرآن نازل کیا گیا تو یقیناً اور آج مطلب سورہ جمعہ میں بھی خدا تعالیٰ یہ فرماتا ہے کہ امیوں میں سے یہ تمہیں حکمت سکھاتا ہے اور آج میں آج کے دور میں بھی سات بلین آدمی اس چیز پہ یقین رکھتا ہے لوگ اپنے بچوں کو کہتے ہیں کہ بڑے بزرگوں کے پاس جاؤ اور حکمت سیکھو مطلب دونوں ان باتوں میں کوئی قانون نہیں ٹوٹ رہا جی تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ جب آپ کی تفسیر سنتے ہیں تو قانون قدرت کو پہلے لے کے آئیں گے قانون قدرت پہلے آیا ہے قرآن بعد میں آیا ہے اس کے مطابق قرآن کو سمجھا جائے گا چلیے ٹھیک ہے بہت اچھا پروگرام تھینک یو جزاک زہیر صاحب آپ کا آپ آئے سیاٹل سے آئے سیاٹل واشنگٹن مغربی ہمارا جو ساحل بر اعظم امریکہ جی، کا جی۔ اور لکمان صاحب ٹورانٹو سے لکمان صاحب السلام علیکم وعلیکم السلام جی۔ انصر رضا صاحب جی آپ ایئر پہ ہیں بات کیجیے انصر رضا صاحب سن رہے ہیں آپ کی بات میں جو سوال کیا تھا آپ نے تو اس کا جواب ایئر پہ پتہ نہیں کیا جواب دیا جواب تو نہیں دیا لیکن دوسرا سوال ہے کہ آپ کے نبی آپ کے مرزا صاحب کہہ رہے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام شریعت مصوی کا آخری نبی ہے اور میں از شریعت محمدی کا آخری نبی ہوں آپ کہہ رہے ہیں کہ جاری ہے ہے ہے تو یہ اس میں کیا تضاد چلیے ٹھیک بہت شکریہ لکمان صاحب آپ کا ٹورنٹو سے آپ کا سوال نوٹ کر لیا سامعین اب ہم کچھ دیر مزید سوال نہیں لیں گے جب تک یہ سوال مکمل نہ ہو جائے اور اس کے بعد پھر ہم سوالات کی طرف واپس آئیں گے امین صاحب کا کے سوال سے یہ جو اس وقت کے جو سوال ہیں ان میں پہلا سوال امین صاحب کا لیتے ہیں کہ جس میں انہوں نے فرمایا کہ ایک تو قرآن کریم کا وعدہ ہے کہ کوئی اس کو بدل نہیں سکتا ہاں میں نے یہ نہیں کہا تھا کہ انہوں نے بدل دیا ہے جی <clears throat> میں نے یہ کہا تھا کہ یہ قرآن کی ایسی تفسیر کرتے ہیں اور پھر یہ کہتے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے مثلا انہوں نے یہ کہا کہ اللہ تعالیٰ نے انبیاء کے ذریعے یہ اعلان کروایا کہ اگر وہ تمہاری زندگی میں آ جائیں تو تم ضرور ان کو ماننا اب وہ اس طرح یہ بیان کر رہے ہیں اور جو قرآن نہیں جانتا وہ یہ سمجھے گا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں یہ امبیا کے ذریعے یہ کہا ہے کہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہاری زندگی میں آ جائیں یہ اس میں نہیں لکھا کسی جگہ پہ میں نے آپ کی خدمت میں یہ بات عرض کی ہے کہ جب آنا ہی آخری میں آخر میں تھا تو پھر اللہ تعالیٰ کیسے یہ کہہ سکتا ہے کہ اگر وہ تمہاری زندگی میں آ گئی کیونکہ یہ تو اللہ تعالیٰ کے علم غیب کی منافی بات ہے اس لیے جب میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ نے جو بات بیان کی ہے وہ یہودیوں کی طرح اپنے پاس سے لے کر کہا کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے حاضہ میں نند اللہ ہے تو یہ آپ نے ظلم کیا اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ بات نہیں کہی کہ اگر وہ تمہاری زندگی میں آ گیا اور انبیاء کے ذریعے کوئی اعلان نہیں کروایا انبیاء سے خدا نے میساک لیا ہے ان کو اعلان کرنے کو نہیں کہا ان سے میساک لیا ہے اللہ تعالیٰ نے کہ تمہارے پاس جب میں تم کو کتاب اور حکمت دوں پھر اس کتاب اور حکمت کا مصدق ایک رسول آئے تو ضرور اس کو ماننا تو یہ عہد انہوں نے پھر اپنی قوموں سے لیا جس کو بھی خدا نے کتاب و حکمت دی ہے اس نے ہی کہا کہ میرے بعد ایک مصدق رسول آئے گا جو اس کی تصدیق کرے گا جو تمہارے پاس ہے تو اس کو ماننا یہ نہیں کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر تمہاری زندگی میں آ جائے تو ضرور ان کو ماننا یہ آپ نے چونکہ قرآن پر بہتان باندھا تھا اس لیے میں نے آپ کی خدمت میں یہ وضاحت پیش کی کہ ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ ایک طرف تو آپ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی مانیں دوسری طرف آپ یہ عقیدہ رکھیں کہ انبیاء کے ذریعے اعلان کروایا کہ اگر وہ تمہاری زندگی میں آ گئے ان لاہ و ان لہراج راجون یہ دونوں باتیں ایک دوسرے سے متضاد ہیں اور کامن سینس نہیں ہے پھر آپ نے کہا ماں مہدی مسلح سے پیچھے ہٹ جائیں گے تو یہ تو حدیث میں ہے قرآن میں تو نہیں ہے اور حدیث تو بہت متضاد ہیں کیونکہ انہی ماں مہدی کے متعلق یہ ہے کہ وہ تمہاری امامت کروائیں گے فعمہ کم من کم کہ وہ تمہارے امام ہوں گے تم میں سے ہوں گے تو اب بات یہ ہے کہ جب وہ آئیں گے حضرت امام عیسیٰ علیہ السلام اور امام مہدی علیہ السلام جو ہے حالانکہ حدیثوں میں نہیں لکھا کہ وہ امام مہدی ہوں گے بس یہ لکھا کہ ان کا امام ہوگا نماز پڑھانے والے کو امام ہی کہتے ہیں آپ نے زبردستی اس کو امام مہدی بنا دیا کسی حدیث میں امام مہدی کے الفاظ نہیں ہے کہ امام مہدی مسئلے پہ ہوگا یہ استمبات ہے لوگوں کا اپنا حدیث کے الفاظ نہیں ہیں اچھا پھر مزے کی بات یہ ہے کہ امام مہدی صاحب جو ہے نا وہ رجت کہہ کری یعنی کہ الٹے پاؤں پیچھے آئیں گے اچھا اور الٹے پاؤں پیچھے آئیں گے اور وہ کہیں گے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کہ یا روح اللہ آپ آ کے نماز پڑھائیں اب وہ کیا کہہ رہے ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ اعزاز تم ہی لوگوں کا ہے تمہارے ہی بعض بعض کے امام ہیں یعنی اس امت کا اعزاز ہے مسلمانوں کے ہی بعض مسلمانوں کے امام ہیں کیا مطلب کہ میں تمہاری امت میں سے نہیں ہوں نہیں لیکن ہمیں کیا کہا جاتا ہے کہ ہمیں تو کہا جاتا ہے کہ وہ تو ہماری امت میں سے ہوں گے اللہ خلیفہ تی فی امتی یہ تبرانی کی حدیث کا الفاظ ہے کہ مسیم اور متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اللہ ان خلیفہ تی فی امتی وہ میری امت میں سے ہوگا میرا خلیفہ ہوگا علیہ السلام کیا کہہ رہے ہیں کہتے ہیں نہیں نہیں یہ تمہارا اپنا اعزاز ہے یہ مسلمانوں کا کام ہے آپس سے نبڑو تمہارا امام تمہیں میں سے ہوگا میں نہیں ہو سکتا اب امام جو ہے وہاں پہ جس کو آپ نے زبردستی امام مہدی بنا دیا حدیث میں نہیں ہے کہ امام مہدی ہوگا اس نے یہ حدیث نہیں پڑھی ہوگی کہ عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے پھر میں پیچھے ہٹوں گا اور پھر وہ میں ان کو کہوں گا کہ نماز پڑھنا پھر یہ کہیں گے وہ جب اس نے پڑھی وہ پھر کیوں کہے گا ان کو کیونکہ اس کو پتہ ہے کہ وہ تو امت میں سے ہے ہی نہیں اچھا پھر اس کے بعد اگلی حدیثوں میں یہ بیان ہے کہ پھر وہ نماز پڑھائیں گے پہلے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں نماز نہیں پڑھا سکتا اس لیے کہ تمہارا امام تو تم ہی میں سے ہے بعد میں وہ نماز پڑھانا شروع کر دیں گے جب نماز پڑھانا شروع کر دیں گے تو اب وہ امت میں شامل ہو جائیں گے اب کس نے کیا ان کو امت میں شامل وہ کون سا مولوی ہے بریلوی ہے دیوبندی ہے وابی ہے اہل حدیث ہے شیعہ ہے اسماعیلی ہے اہل قرآن ہے کون سا مولوی جو اس کے ہاتھ پہ کلمہ پڑھ کے وہ امت میں شامل ہوں گے پہلے نہیں تھے پہلے ہوتے تو وہ کہتے کہ جی میں تو آ سکتا ہوں لیکن وہ کہتے نہیں نہیں چونکہ میں امت میں سے نہیں ہوں یہ مسلمانوں کا ہی اعزاز ہے کہ اس میں سے بعض بعض کے امیر ہیں بعض بعض کے امام ہیں پھر وہ بعد میں نماز بھی پڑھا رہے ہیں اب کس نے ان کو امت میں شامل کیا ہے اس لیے میں اپنے سامعین سے درخواست کرتا ہوں کہ یہ چھوٹی چھوٹی کامن سینس کی باتیں ہیں ریشنالٹی کی باتیں ہیں لاجک کی باتیں ہیں ریزننگ کی باتیں ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام آتے ہیں نیچے نماز پڑھتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے بغیر کسی سواری کے آتے ہیں بغیر کسی سواری کے جاتے ہیں لیکن جو سب سے بڑا نبی ہے صلی اللہ علیہ وسلم وہ بیچارے براک میں بیٹھ کے جاتے بیچارے ہی ہوئے نا پھر کہ وہ عیسیٰ علیہ السلام تو ویسے ہی چلے گئے اور چونکہ آپ نے تو ان کے اوپر جسمانی قوانین لاگو نہیں کرنے لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ جسمانی قانون لاگو کر دے وہ جسم کے ساتھ جا رہے ہیں براک پہ بیٹھ کے تو یہ ریشنالٹی کی باتیں ہیں جب آپ اس کو پڑھیں گے جب آپ اس کو سنیں گے سمجھیں گے پھر آپ کہیں گے کہ مولوی ہمیں کہاں لے کے جا رہا ہے تو اس لیے انہوں نے کہا کہ نبوت کے بعد بھی نبی جھوٹ نہیں بولتا پہلے تو نہیں بولتا نا چلو یہ تو مان لینا آپ نے پہلے نہیں بولتا جب بعد میں بھی نہیں بولتا تو کیا اس کے مخالفین بھی کہتے ہیں کہ نہیں بولتا انہوں نے تو وہیں پہ کہہ دیا <laughs> یعنی وہ لوگ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو وہیں کھڑے کھڑے کہہ رہے تھے کہ ماں جرب نہ علیہ کا اللہ کا ہم نے تم سے سچائی کے سوا کوئی تجربہ نہیں کیا تو کیا انہوں نے مان لیا نہیں مانا نا تو کیا مطلب ہوا جھوٹا کہا نا پھر انہوں نے صحیح تو دعوے کے بعد تو مخالفین جھوٹا کہتے ہی ہیں لیکن پہلے مخالفین بھی سچا کہتے ہیں جیسے ہی وہ دعویٰ کرتا ہے پھر وہ کہتے ہیں وہ جیسے وہ حضرت صلی اللہ علیہ السلام کے متعلق ہے قرآن کریم میں بیان کیا ان کی قوم نے یہ کہا کہ یا سالے قد کنتا فینا مرجوون قبلہ حاضہ قبلا حاضہ اس سے پہلے قد کنتا فینا مرجوون تم ہماری امیدوں کا مرکز تھے ہم نے اپنی ساری امیدیں تمہارے اوپر لگائی ہوئی تھیں آج تم نے کیا کیا قبلہ حاضہ اس سے پہلے یعنی جیسے انہوں نے نبوت کا دعویٰ کیا جیسے انہوں نے کہا کہ یہ جو تم کرتے ہو سارا غلط ہے اللہ جو کہتا ہے ویسے کرو تو انہوں نے کہا تمہاری نماز یہ کہتی ہے کہ ہم وہ یہ نہ کریں جو ہم اپنے اموال میں کرتے ہیں ہم اپنے ان بتوں کو پوجنا چھوڑ دیں جو ہمارے باوجود نے کہا تھا تو یہ تو انبیاء کے ساتھ ہوتا ہی آیا ہے مخالفین ہمیشہ کہتے ہیں کہ آج تک سچا تھا آج کے بعد نوز اللہ اس کا دماغ خراب ہو گیا ڈاکٹر اسرار احمد نے لکھا اپنی کتاب میں وہ کہتے ہیں کہ براہین اہم دیا اور سرما چشمے آریہ لکھ کر مرزا صاحب مسلمانوں کی آنکھ کا تارہ بن گئے تھے تو پھر نوز اللہ ان کا دماغ خراب ہو گیا اس کے بعد وہ خود بھی گمراہ ہوئے دوسروں کو بھی گمراہ کر دی جیسے بھی انہوں نے کہا نا کامران صاحب نے کہ جی خود تو گمراہ ہوئے تو لوگوں کو بھی گمراہ کرتے پھرتے ہو اس کے بعد پھر انہوں نے کہا اسلام مکمل ہو گیا تم نے کب کہا اسلام مکمل نہیں ہوا جی لیکن اسلام کب مکمل ہوا جب وہ آیت نازل ہوئی علیم دینا کو جی تو آپ کے اسلام مکمل ہونے کے بعد پھر آپ کی امامت چل پڑی تو اسلام تو نہ مکمل ہوا نا پھر کیونکہ اگر اسلام مکمل ہوتا تو پھر تو آپ کے نزدیک آپ کے سول کی روح سے کسی کی ضرورت نہیں تھی بے شک لیکن آپ نے اسلام ایک طرف مکمل کیا دوسری طرف امامت شروع کر دیا آپ نے یہ ظہیر صاحب کہتے ہیں کہ کیسے پتہ لگے گا کون عقل کی بات کرتا ہے کون نہیں کرتا ہے تو اس کے لیے عقل ہونی لازمی ہے جس کے پاس عقل ہوگی وہ اس کو پتہ ہوگا کہ عقل کی بات ہے کہ نہیں جو لکمان صاحب ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ کے مرزا صاحب کہتے ہیں کہ میں شریعت محمدی کا آخری نبی ہوں تو اس کا مطلب یہی ہے کہ وہ جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی اس لحاظ سے ہیں کہ اب آپ کے بعد جو نبوت ہے وہ آپ ہی میں سے جاری ہے کیونکہ ہم تو آخری کا یہ مطلب لیتے ہیں اسی طرح مرزا صاحب علیہ السلاۃ والسلام جو ہیں وہ شریعت محمدیہ کے لیے اس لیے آخری ہیں کہ اب آپ کے بعد جو بھی آئے گا وہ آپ میں سے ہی ہوگا اس لیے آپ نے اپنے آپ کو خاتم کہا ہے کہ جیسے عیسیٰ علیہ السلام ان کے لیے خاتم تھے میں اس شریعت کا خاتم ہوں کہ اب جو بھی ہوگا وہ میرے اندر سے ہی ہوگا جزاکم اللہ آپ سن رہے ہیں پروگرام ریڈیو احمدیہ جس میں آج ہمارے ساتھ محترم منصر رضا صاحب اور اسی طرح سلمان احمد صاحب ہیں سامعین اس فریکوینسی پہ ہمارا ساتھ دس بجے تک ہے اور پھر دس بجے اس فریکوینسی کو ہم خیر بات کہیں گے اور آپ کے ساتھ اے ایم فائیو تھرٹی پہ رابطہ دوبارہ جوڑیں گے اور پھر اے ایم فائیو تھرٹی پہ آپ کے ساتھ ہم تقریباً دس بجے تک چلیں گے جہاں پہ یا جس وقت پھر آپ کی خدمت میں امام جماعت احمدی حضرت مرزا مسرور احمد صاحب خلیفۃ المسیح الخام سید اللہ تعالیٰ بن نصر العزیز کا تازہ ترین خطبہ جمعہ جو ہے وہ پیش کیا جائے گا اگر آپ پسند کریں کہ آج کی فریکوینسی پہ آج کے پروگرام میں آپ کا سوال شامل کیا جائے تو جلد از جلد ہمیں فون کیجیے four one six four one zero six five two two four one six four one zero six five two two اگر آپ ٹورانٹو کے علاقے سے باہر ہیں تو پورے شمالی امریکہ میں کام کرنے والا ہمارا number one eight five five four one zero six five two two one eight five five four one zero six five two two email کے ذریعے اپنا سوال آپ بھیج سکتے ہیں کیو اے یعنی question answer at voice of Islam dot C A Q A یعنی question answer at voice of Islam dot C A تینوں صورتوں میں اپنا نام اور شہر کا نام ضرور بتائیے تاکہ ہم آپ کے تعارف کے ساتھ آپ کے سوال کو پروگرام میں شامل کریں پسند کریں کہ آپ کا نام نہ لیا جائے تو ذکر کر دیں یا صاحب کنٹرولز پہ ان سے یا ای میل کے اندر لکھ دیجیے ہم آپ کے تعارف کے ساتھ شہر کے تعارف کے ساتھ سوال کو شامل کریں گے اسی طرح اگر آپ ایسی جگہ پہ ہیں جہاں پروگرام کی نشریات صاف نہیں سنی جا سکتی یا آپ کسی عزیز کسی پیارے کو یہ پروگرام سنانا چاہیں تو voice of Islam dot C A ہمارا ویب کا پتہ ہے voice of Islam dot C A جہاں پہ آپ نہ صرف یہ پروگرام براہ راست بلکہ سابقہ پروگرام کی ریکارڈنگ جو ہے وہ بھی سن سکتے ہیں ایک ای میل میں کاشف صاحب نے کیلگری سے پروگرام پسند کیا اور اپنی نیک تمناؤں کا اظہار کیا بہت شکریہ آپ کا اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے ہمارے اگلے دو مہمان ہیں اب ان کی طرف چلتے ہیں پہلے تقی صاحب ہیں ٹورانٹو سے ان کی کال لیتے ہیں تقی صاحب السلام علیکم جی۔, جی آپ دیر پہ بات کیجیے جی، جی۔ میں یہ کہنا چاہتا تھا کہ میں میں ایل اے ہوں جی یہ آپ کو کلیئر کٹ بتا دوں جی۔ کہ یہ کچھ مولوی جو گمراہ ہیں یا کچھ لوگوں کو علم نہیں ہے وہ یہ کہتے ہیں نا کہ وہ ان کا یہ دعویٰ ہے کہ آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کو دیکھا ہے یا بات کی ہے یہ بالکل گمراہ کن بات ہے یہ ایسا نہیں ہے اچھا جی۔ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو کہتے ہیں مراج پہ گئے وہ مراج پر جسمانی طور پر نہیں گئے تھے ان کو خواب میں یہ سب چیزیں دکھائی گئیں جنرل دوزر اور یہ جو نبی دکھائے گئے یہ خواب میں تھا یہ حدیث بخاریوں میں ہے ٹھیک ہے اور آپ اس چیز کو ذہن میں رکھیں کہ وہ حدیث والے جو پہلی کہتے ہیں آپ آفسروں کے پاس جو بنا تھا کیا کہتے ہیں وہ فرقہ آپ کہہ لیں جو بھی کچھ کہہ لیں جو جماعت تھی نا وہ حدیث والوں کی تھی صحیح صحیح وہ تھے کیا کہتے ہیں ان کو آپ امتی تو وہ اس چیز پہ یقین نہیں رکھتے کہ وسلم جسمانی طور پر اوپر گئے تھے کہ خواب میں وہ چیزیں بتائیں گی اور وہ خواب بالکل قرآن میں آیا کہ وہ سچا تھا لکھا تھا سچی چیزیں ہیں جی یعنی ٹھیک ہے بہت شکریہ آپ اس کو کلیئر رکھے اور نہ جی, جی، تقیر صاحب بہت شکریہ آپ کا آپ کا سوال تبصرہ جو ہے وہ نوٹ کر لیا اگلے مہمان ہیں سعید صاحب ٹورنٹو سے سعید صاحب السلام علیکم وعلیکم السلام کیا حال ہے جناب ٹھیک ہے جی بالکل ٹھیک الحمد للہ فرمائیے آپ ایئر پہ ہیں وعلیکم السلام صاحب جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ سر میرا کوشچن ریلیٹو تو نہیں ہے اگر آپ مناسب سمجھے تو ایکسپلین کر دیں نہیں تو آپ کی مرضی ہے جی فرمائے میرا جی میرا کوشچن ہے بھائی جان سورہ بکرا آیت نمبر سکسٹی ٹو آپ کی سکسٹی تھرڈ ہوگی اس کو تھوڑا سا ایکسپلین کریں گے میں نے پڑھا بھی ہے لیکن میری کو سمجھ میں نہیں آ رہا چلیے ٹھیک ہے بہت شکریہ سعید صاحب آپ کا آپ آئے اور آپ نے سوال پیش کیا آیت کا ترجمہ نکال رہے ہیں آئندہ کے لیے میں گزارش کروں گا کہ اگر کوئی بھی ہمارے سامنے کوئی حوالہ دینا چاہیں یا چاہیں کہ کسی آیت پہ کسی حدیث پہ کسی کتاب پہ گفتگو کی جائے تو اس کو ای میل کے ذریعے بھیجیں یا ہمارے جو ساتھی کنٹرولز پہ ہیں ان کو لکھوائیں تاکہ ہمارے ساتھ ایئر پہ ہم وہ سوال جو ہے جب ہم لیں تو ہمارے سامنے وہ حوالہ ہو وقت کی بھی اس میں کبھی ضیاع ہوتا ہے حوالہ ڈھونڈنے میں اور اسی طرح موقع نہیں ملتا اس کو بعض دفعہ دیکھنے میں یا لکھنے میں سننے میں غلطی ہو جاتی ہے آئندہ میری گزارش کہ جب بھی اگر آپ کسی آیت کسی حدیث کسی کتاب کا حوالہ دیں تو پہلے سے دیں آن ایئر آپ آپ پلیز یہ نہ کیجیے شاہ جہان صاحب برمپٹن سے ان کی کال لیتے ہیں اور پھر ہم لگاتار سوالوں کے جواب دیں گے شاہ جہان صاحب السلام علیکم جی السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ جی آپ ایئر پہ ہیں بات کیجیے جی میرے چھوٹے چھوٹے دو کوشچن ہیں جی. کہ ایک مسجد کے مینار کا کلر کوئی یعنی کہ اسپیسیفک ہوتا ہے یا ہونا چاہیے یہ جو مسجدیں بنتی ہیں یا اچھا۔ کہ کلر کوئی بھی ہونا چاہیے اور جی۔ ایک میرا کوشچن یہ ہے کہ جزاک اللہ اور جزاک اللہ ان دونوں میں کیا یعنی کہ کیا فرق ہے اس میں چلیے بہت شکریہ آپ کا جان صاحب آپ کے سوالات جو ہیں موضوع سے ہٹ کے ہیں لیکن ہم اس کو دیکھیں گے وقت کی رعایت سے پہلے تقی صاحب کا سوال تقی صاحب کے حوالے سے کہہ رہے ہیں کہ وہ اہل حدیث ہیں جی تو میں بھی بتا دوں کہ میں بھی پہلے اہل حدیثی تھا اور ہماری جماعت کے جو پہلے خلیفہ تھے حضرت خلیفۃ مسیح اول مولین الدین صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ جی۔ بھی اہل حدیث تھے اور بہت سے اہل حدیث جو ہیں وہ اللہ کے فضل سے احمد مسلم جماعت میں شامل ہو چکے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کے اوپر بھی یہ وقت آئے آپ نے یہ کہا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کو اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھا اور میرا آج بھی خواب تھا بالکل درست بات ہے لیکن آپ کا یہ کہنا درست نہیں ہے کہ سارے اہل حدیث یہی مانتے ہیں جی۔ کیونکہ میں خود اہل حدیث تھا اور میں نے ان کی بہت سی کتابوں کا مطالعہ کیا ہے اس میں بھی اختلاف ہے تو تمام کے تمام اہل حدیث اس بات کو نہیں مانتے بعض یہ بھی مانتے ہیں کہ وہ جسمانی طور پر گئے تھے جو باقی ہیں سنی بریلوی دیوبندی وہابی وغیرہ وہ تو خیر مانتے جسمانی ہے لیکن حدیث بھی کچھ مانتے ہیں کچھ نہیں مانتے لیکن آپ کی بات ہے بالکل درست دوسری بات جو صحیح صاحب نے کہا ہے سورہ بکرا کی یاد نمبر سکسٹی تھری اس میں بہت سے لوگوں کو بھی یہ ایک کنفیوژن ہو جاتی ہے کیونکہ اس میں لکھا ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان اللہ زینہ آمنوں وہ لوگ جو ایمان لائے ولضین ہادو و نصارہ و صابعینہ اور وہ جو یہودی ہیں نصارہ ہیں اور دیگر الہی کتب کے ماننے والے ہیں من آمن باللہ جو کوئی بھی اللہ پر ایمان لائے و یوم الآخر اور یوم آخر پر و ام اللہ صعالحََََََََََ فلاح مجرحمد رب یزن اور عمل صالح تو اس کو اس کے لیے اس اس کے رب کے پاس اس کے لیے اجر ہے اور اس کو کوئی خوف نہیں اور کوئی غم نہیں اس کے اوپر اب لوگ یہاں سے کہتے ہیں جی کہ اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان لانا کافی ہے رسولوں پر ایمان لانا ضروری نہیں ہے یہ ایک بہت بڑی غلطی ہے کنفیوژن ہے اس لیے کہ جو قرآن کریم میں ارکان ایمان اللہ تعالیٰ نے بیان کیے ہیں اس میں سب سے پہلا ہے اللہ پر ایمان پھر ہے فرشتوں پر ایمان پھر ہے کتابوں پر ایمان پھر ہے رسولوں پر ایمان اور پھر ہے یوم آخرت پر ایمان یعنی سب سے پہلا اللہ پر ایمان ہے اور سب سے آخر جو ہے وہ یوم آخرت پر ایمان ہے جو باقی تین ہے یعنی ملائکہ پر کتابوں پر اور رسولوں پر وہ اس کے درمیان آ جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے پہلا اور آخری بیان کیا اور بیس والے جو تین ہیں وہ اس لیے چھوڑ دیے ہیں کہ اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان ان تینوں کے بغیر ہو ہی نہیں سکتا رسول آئے گا اور اس کے اوپر کتاب نازل ہوگی اور کتاب فرشتہ لے کر آئے گا تبھی پتہ لگے گا نا کہ اللہ ہے اور پھر یہ کہ ایک یوم آخرت ہونا ہے اگر رسول ہی نہیں ہوگا اور رسول کے اوپر کتاب ہی نازل نہیں ہوگی اور کتاب فرشتہ لے کر ہی نہیں آئے گا تو ہمیں کیسے پتہ چلے گا بلکہ رسول کو کیسے پتہ چلے گا رسول کے اوپر فرشتہ آئے گا تو رسول کو پتہ ہوگا نا صحیح اور فرشتہ کیا کیا کرنے آئے گا رسول کتاب لے کر آئے گا تو وہ یہ جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کل آمن بلّہ ہے آمنا رسول بے علیہ رب المن رسول پہلے ایمان لے کر آئے گا اور رسول جو ہے وہ کتاب کے ذریعے بتائے گا کتاب فرشتے کے ذریعے آئے گی اس لیے اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان جو ہے وہ فرشتے کتاب اور رسول کے بغیر ممکن ہی نہیں ہے ایک بات دوسری بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جو بے شمار صفات قرآن کریم میں بیان کی گئی ہیں اس میں ایک صفت یہ ہے کہ جب وہ انسانیت کو اندھیرے کا شکار دیکھتا ہے تو وہ پھر ان کو ایک رسول کے ذریعے اس کے اوپر آیات بینات نازل کر کے ان کو اندھیرے سے نکال کر روشنی میں لے کر آتا حوالزی یو نظل ابد ہی آیات بینات یخر جکم من ظلمات نظر و ان و بکم لا رعف الرحیم سر الحدید کی آیت نمبر دس ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ وہ ہے جو اپنے ایک بندے کے اوپر آیات بینات نازل کر کے انسانیت کو اندھیرے سے نکال کر روشنی کی طرف لے کر آتا ہے نور کی طرف لے کر آتا ہے کیوں لے کر آتا ہے ان اللہ بکم لا رعف الرحیم اللہ تعالیٰ تمہارے لیے بہت ہی رعف الرحیم ہے اس اللہ پر آپ ایمان رکھتے ہیں رسول پر ایمان نہ رکھیں تو ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ ہم تو وہ پنجابی میں کہتے ہیں مارے گئے لوٹے گئے کھ نہیں رہا ساڈا بولے مطلب اتنا برا حال ہے تو اب اللہ تعالیٰ کیسے نکالے گا ہمیں اندھیرے سے روشنی کی طرف اس پستی سے اس گمراہی سے اس ذلت و خاری سے کیسے نکالتا اللہ تعالیٰ اس نے خود بتایا قرآن کریم میں کہ ایک بندہ محبوس کرتا ہے اس کے اوپر آیات بینات نازل کرتا ہے کیسے کرتا ہے فرشتے کے ذریعے اور وہ فرشتے کے ذریعے آیات نازل ہوتی ہیں کتاب نازل ہوتی ہے اس رسول کے اوپر وہ رسول کہتے ہیں کہ یہ ہے تمہارا خدا اس نے یہ تعلیم دی ہے اور اب اس تعلیم پر عمل کر کے تم میرے پیچھے پیچھے لگ کے اندھیرے سے نکل کر روشنی میں آ جاؤ تو اللہ پر ایمان تو اس کے بغیر ہو ہی نہیں سکتا پھر یوم آخرت پر ایمان کا کیا مطلب ہے یوم آخرت پر ایمان کا مطلب یہ ہے کہ مجھے یہ احساس ہونا چاہیے یقین ہونا چاہیے بلکہ کہ میں جو کر رہا ہوں مجھے اس کا نتیجہ بھگتنا ہے اچھا کروں گا تو اچھا نتیجہ ہوگا برا کروں گا تو برا نتیجہ ہوگا اور یہ ہوگا کب یہ ہوگا یوم آخرت لیکن کیا اچھا ہے کیا برا ہے مجھے نہیں پتہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے اچھائی اور برائی میں تمیز بتا دی ہے جیسے سورف فج اس میں شمس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ و نفس و ما صواہ ف الحمہ فجورا ہے و تقواہ کہ اللہ تعالیٰ نے نفس کو پیدا کیا اس کو ٹھیک ٹھاک کیا پھر اس میں نیکی اور برائی کی تمیز بخش دی اب مجھے یہ پتا ہے کہ نیکی اچھا کام ہے اور برائی گندہ کام ہے لیکن کیا اچھا ہے کیا برا ہے یہ نہیں مجھے پتا شراب پینی ہے اچھی ہے کہ بری ہے مجھے نہیں پتہ فلاں چیز کھانی ہے یہ میرے لیے محرم ہے یہ غیر محرم ہے مجھے کس کے ساتھ جنسی تعلقات رکھنے ہیں کس کے ساتھ نہیں رکھنے یہ مجھے نہیں پتہ لیکن مجھے یہ پتا ہے کہ اچھا کام کرنا ہے برا کام کرنا ہے یہ اچھا ہے کہ نہیں اچھا یہ نہیں مجھے پتہ یہ کیسے پتہ لگے گا رسول کے ذریعے بے شک رسول کو کیسے پتہ چلے گا کتاب کے ذریعے کتاب کیسے آئے گی فرشتے کے ذریعے اور پھر رسول مجھے یہ بتائے گا کہ یہ کرو گے تو جہنم میں جاؤ گے اور یہ کرو گے تو جنت میں جاؤ گے جو بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بار بار فرمایا کہ ولزینہ کفر و قذب بے آیات نا اولا کا صاب النار ہوں فیا خالدون ولزینہ اللہ زینہ آمن ومن وسوال ہے اولائے کا صاب ہم فیا خالدون جو کفر کرے گا اور میری آیات کی تقزیب کرے گا وہ تو جائے گا جہنم میں جی اور جو ایمان لا کے عمل صالح کرے گا وہ جائے گا جنت میں یہ مجھے کیسے پتہ چلا کہ یوم آخرت میں میرے ساتھ کیا ہوگا کیا میرا نامہ امال مجھے دانے ہاتھ میں پکڑایا جائے گا یا بائیں ہاتھ میں پکڑایا جائے گا یہ مجھے بتائے گا رسول اور رسول کو پتہ لگے گا کتاب کے ذریعے کتاب ملے گی فرشتے کے ذریعے اس لیے اس آیت میں سرسری نظر سے تو لگتا ہی ہے کہ بس اللہ پر ایمان لے اور رسول پر ایمان لے یوم آخرت پر ایمان لے اور لیکن یہ ہمیں پتہ کیسے چلا یہ آیت کس نے مجھے بتائی یہ آیت مجھے بتائی ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کس نے بتائی خدا نے نازل کی نا خدا نے کیسے نازل کی فرشتے کے ذریعے اس لیے یہ اللہ تعالیٰ نے جامع طور پر بڑا اختصار کے ساتھ بیان کی پہلی اور آخری بات بیان کر دی باقی تین بیچ میں آ گئی اس اس لیے کنفیوژن نہیں ہے کے اندر شاہ جہاں صاحب کہتے ہیں کہ مسجد کے مینار کا رنگ مخصوص ہوتا ہے کہ نہیں جو مرضی رنگ بناؤ جی لیکن عام طور پہ چونکہ سوبر ہوتا ہے تو سوبر رنگ رکھتا دور سے نظر آئے نہیں نظر نظر تو تو آئے آئے لیکن شوق نہ ہو ہاں، شوق نہ ہو ہاں۔ شوق نہ ہو لال بیجا نہ بنا رہے <laughs> تو ہم کہتے ہیں سوبر بنا لیں بعض لوگ ڈیزائن بنا لیتے ہیں دیٹس فائن تو اچھا بنائے جو پتہ لگے کہ یہ مسجد ہے کہ مسجد میں اور شراب خانے میں کچھ فرق تو ہونا چاہیے نا کہ ایک ایک تھیٹر کا کیا رنگ ہے اور ایک مسجد کا کیا رنگ ہے تو انسان بھی جو کپڑے پہنتا ہے خود بھی تو جو سوبر آدمی ہوتا ہے وہ سوبر کپڑے پہنتا ہے جو پریڈ میں جاتا ہے یہاں پہ جو پریڈ ہوتی ہے نا یہاں پہ اس میں بھی جو لوگ کپڑے پہنتے ہیں تھوڑا بہت پہنتی ہے نا تو ان کے کپڑوں کا رنگ اور ہمارے کپڑوں کا رنگ فرق تو ہونا چاہیے نا اسی طرح مسجد کے رنگ کا مینار کے رنگ کا اور جو باقی بےحدہ قسم کی عمارتیں ان کے رنگ میں فرق ہونا چاہیے پھر کہتے ہیں جی جزاک اللہ اور جزاک اللہ میں فرق کیا ہے جی فرق وہی ہے جو السلام علیکہ اور السلام علیکم میں ہے کیونکہ ویسے تو یہ جزاک اللہ جو ہے یہ جمع کا سوری واحد کا سیگا ہے جزاک اللہ جزاک اللہ لیکن بے تکلفی کا بھی ہے لیکن اگر آپ کسی واحد کا احترام کرتے ہوں تو اس کو پھر آپ کہتے ہیں جزاکم اللہ جیسے ہم کسی کو ملتے ہیں نا ہم اس کو کہتے ہیں السلام علیکم جی السلام علیکہ بھی ٹھیک ہے لیکن السلام علیکم بھی کہتے ہیں ہم تو عام طور پہ السلام علیکم السلام علیکہ بھی ٹھیک ہے جیسے آپ پتہ یاد پڑھتے ہیں نا اس میں آپ کہتے ہیں السلام علیکہ یوہن نبی اب اس میں ہمیں السلام علیکہ سکھایا گیا السلام علیکم نہیں سکھایا گیا آپ کہیں گے السلام علیکم یوہن نبی تو ذرا غلط ہو جائے گا وہ کام تو ہمیں جو چونکہ اسلام علیکہ سکھایا گیا ہے لیکن السلام علیکم ایک تو جمع کا سیکھا ہے دوسرا واحد لیے استعمال کریں تو احترام کا سیکھا ہے اس لیے جزاک اللہ اور جزاکم اللہ میں اس طرح یہ فرق ہے اور کوئی فرق نہیں دوسرا جی۔ ایک بات جو تقی صاحب نے کی تھی وہ مجھے ہضم نہیں ہوئی جی جی تو انہوں نے یہ کہا کہ میں اللہ ہوں میرا یہ ماننا ہے ہمارا کہ آ حضرت حسن نہ خدا کو دیکھا ٹھیک ہے درست ہے بات نہ معراج پر گئے جسمانی طور پہ یہ بھی درست ہے اور نہ خدا سے ہم کلام ہوئے یہ غلط اچھا یہ میں نے یہ بات انہوں نے ہاں۔ بیچ میں کی تھی اچھا، اچھا۔ یہ غلط ہے فائدہ ہوگا نا سلیمان صاحب کے آنے کا <laughs> ہم کلام نہیں ہوئے تو قرآن کیسے نازل ہوا الہام اور بھی ہوئے ہیں ریکارڈڈ بھی ہیں یہ ماننا جو ہے یہ غلط ہے خیال ان کا یہ کہنے کا مطلب تھا کہ وہ جو ہم کہتے جیسے مسلمانوں کا قیدا نا موسیٰ علیہ السلام کے متعلق کہ اللہ تعالیٰ نے ان سے روبرو کلام کیا کلم اللہ موسیٰ تکلیمہ اس سے وہ مراد یہ لیتے ہیں جی۔ کہ اللہ تعالیٰ بول رہا تھا اور موسیٰ علیہ السلام جو ہے بغیر کسی واسطے کے سن رہے تھے اس کو صحیح حالانکہ یہ ایسی بات ممکن نہیں ہے کیونکہ اللہ اسی قرآن میں ذکر ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے خدا سے کہا کہ اللہ تعالیٰ تم مجھے اپنا آپ دکھا تو خدا نے کیا کہا خدا نے کہا لن ترانی تو مجھے دیکھ نہیں سکتے جب دیکھ نہیں سکتے تو سن بھی نہیں سکتے کیونکہ ہماری جو آڈیبل لیول ہے وہ اتنا کم ہے کہ اس سے تھوڑا سا ڈگری زیادہ ہو جائے نا تمہارے کان کے پردے پھٹ سکتے ہیں بالکل ٹھیک ہے نا اسی طرح جو ہماری انسان کی دیکھنے کی طاقت ہے نا وہ بھی ایک سرٹن لیول تک ہے آپ یہ دیکھ لیں اسٹیڈیم کے اندر فلڈ لائٹس لگی ہوتی ہے نا آپ اس کو دیکھ نہیں سکتے جب آپ اس کو نہیں دیکھ سکتے تو خدا کو کیسے دیکھ سکتے ہیں صحیح تو انسان کو خدا نے جو کیپیسٹیز دی ہیں جو فیکلٹیز دی ہیں وہ لمیٹیڈ ہیں اللہ تعالیٰ چونکہ ان لمیٹیڈ ہے اس لیے ہم خدا کو نہ تو دیکھ سکتے ہیں نہ ہی سن سکتے ہیں اس لیے لوگوں کا کہنا ہے کہ جی وہ اللہ تعالیٰ سامنے تھا اور موسا علیہ السلام نے ان کو دیکھا تو نہیں لیکن سنا سن بھی نہیں سکتے جب اس کو دیکھ نہیں سکتے تو سن بھی نہیں سکتے نا کیونکہ خدا کی جو طاقت ہے جو لیول ہے وہ تو ان لمیٹیڈ ہے اس لیے نہ تو ہماری آنکھ کے پاس یہ طاقت ہے کہ خدا کو دیکھے نہ ہمارے کانوں میں یہ طاقت ہے کہ ہم خدا کو سنیں لیکن خدا نے قرآن میں تو کئی جگہ کہنا جیسے وہ میں ہی ہے تل کر رسول فد اللہ آباد ملا آباد بن من کلّ اللہ و رفا آباد ہم درجات کہ بعض سے خدا نے کلام کیا بعض کے درجات بلند کیے اب کلام کا مطلب، کرنے کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ صاحب نے کھڑا ہوگا کے کچھ سناؤ بھی کیا پھر ٹھیک ٹھاک ایسی بات نہیں ہے الہام ہے ہے صحیح ہاں۔ بالکل تو یہ میں نے ذرا جو بھی ہے میں یہ تقی صاحب اس کی بات کی تھی تو میں سوچا تھا ذرا کریکشن کر دیں ہاں۔ جزاکم اللہ سامعین آپ سن سن رہے تھے پروگرام ریڈیو احمدیہ صرف چھ منٹ رہ گئے اس لیے مزید سوال ہم نہیں لیں گے اگر آپ فون کریں گے تو آپ کا سوال ہم اے ایم فائیو تھرٹی والے حصے میں محفوظ اس میں اس کا جواب دیں گے جی سلمان صاحب کچھ یہ انصر صاحب نے اس کو بڑی خوبصورتی سے یہ جو آیت تھی البکرا کی تریسٹھ آیت جی کہ اس سے عام طور پہ یہ لیتے ہیں لوگ کہ صرف اللہ اور اللہ اور یوم آخرت پر یہ جو ایکسپلینیشن اس آیت میں موجود ہے جی ایکسپلین اور بڑی اسٹریٹ فارورڈ اس میں ہے ان الزین آمن جی۔ آمن و کون ہے جو مسلمان ہیں جو آج اس سب ایمان لائے ہیں اور آگے فرمایا یہودی بھی ہیں نصارا بھی ہیں جی۔ تو ایک مسلمان جو ہے وہ اگر اللہ پر ایمان لاتا ہے یومر آخر پر ایمان لاتا ہے وہ وہ اللہ تعالیٰ کے دب بخشا جائے گا تو رسول پر ایمان لانے کے بعد ہی اللہ اور یوم آخرت پر ایمان ہوتا ہے وہ اس لیے تو وہ امن میں آ جاتا ہے ورنہ وہ امنوں بھی نہیں ہوتا اور اسی طرح یہودی یہودی کیسے ہے تو یا پھر کسی اگلے پروگرام میں ہم کو کہہ دیں گے جی یہ پروگرام ہم نے خاص آپ کے لیے کیا تھا تو آپ اس کو سن لیں اور اگلا جو پروگرام ہوگا ہمارا جو اے ایم فائیو تھرٹی پہ ہوگا دس سے گیارہ بجے جی اس میں میں ایک دو آیات اور آپ کے سامنے پیش کروں گا جس سے یہ بات جو ہے وہ بڑی وضاحت کے ساتھ ثابت ہو جائے گی کہ اللہ تعالیٰ کا انسانوں سے کلام کرنا اور اس کا انسانوں کو نبی اور رسول بنانا جاری ہے ابھی تک جاری ہے کب بناتا ہے کب نہیں بناتا ہے یہ خالصتاً اس کا استحقاق ہے اس کی مرضی ہے اس کا اختیار ہے وہ جب چاہے بنائے جب چاہے نہ بنائے اس کے بغیر تو کوئی پتہ بھی نہیں ہلتا اس لیے ہم لوگوں کو بار بار یہ کہتے ہیں کہ آپ قرآن کریم کی طرف واپس آئیں مسئلہ یہ ہے کہ کچھ لوگ ایسے جو اپنے آپ کو وہ ویسے خیر خود تو نہیں کہتے بیچارے وہ لوگوں نے ان کا نام رکھا ہے اہل قرآن اور بعض لوگ ان کو <clears throat> پرویزی بھی کہتے ہیں جی لیکن ان کا اپنا یہ حال ہے کہ وہ قرآن کریم کی بعض آیات کی ایسی تشریح کرتے ہیں جو خود دوسری آیات سے بڑی متضاد اور مخالف ہوتی ہیں تو وہ بھی بیچارے جو ہیں وہ اسی طرح کی باتوں کا شکار ہیں بلکہ زیادہ غلطی کا شکار اس لیے ہیں کہ انہوں نے احادیث کا یکسر انکار کر دیا اب احادیث جو ہیں وہ دین اسلام کا سورس نہیں ہے اس کی ایکسپلینیشن ہے کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود الوداع میں شاد فرمایا کہ میں تمہارے اندر دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں ان تارک و فیقم و لائن ایک کیا ہے اللہ کی کتاب اور دوسری ہے میری سنت تو اللہ کی کتاب ایک ٹیکسٹ ہے ایک مسودہ ہے ایک تحریر ہے جس کے بعد کوئی دوسری تحریر ہمارے لیے دین کا بنیاد اس کا ماخذ نہیں ہے اس کے بعد پھر عضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر جو عمل کیا اور حضور کی جو سنت ہے وہ ہمارے لیے قابل عمل ہے کہ یہ دین ہے جو قرآن کے اندر ہے اس کے اوپر عمل کیسے کیا وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے اوپر عمل کر کے دکھایا ایسے کرنا ہے عمل اور وہ پھر عمل جو ہے وہ سنت تواترہ عمل تواترا کے ذریعے باپ سے بیٹے بیٹے سے اس کے بیٹے اس کے اس کے بیٹے نسل در نسل چلتا چلا آیا اور پھر ہمارے تک پہنچ گیا ہمارے ماں باپ نے تو بخاری مسلم ساستہ دوسری کتابیں نہیں پڑھیں ان کو ان کے ماں باپ نے جو نماز سکھائی ان کو ان کے ماں باپ نے سکھائی ان کو ان کے ماں باپ نے سکھائی تو یہ دو چیزیں ہیں اللہ کی کتاب اور آزور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت اس کے اوپر ہم ہماری دعوت ہے اس کے اوپر ہم لوگوں کو بلاتے ہیں آپ سب کو یہ کہتے ہیں کہ اللہ کی کتاب کی طرف واپس آ جائیں سب سے پہلا بنیادی کام ہمارا یہی ہے کہ ہم آپ کو اللہ کی کتاب کی طرف بلاتے ہیں جس دن مسلمان نے مولوی کا دامن چھوڑ کر اللہ کی کتاب کا دامن پکڑ لیا اس دن اس کی نجات اس دن وہ صحیح راہ کو پا جائے گا اسی لیے احادیث میں بھی جا بجائی ذکر ہے آزور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بلے کو انی ولاؤ آیا مجھ سے پہنچاؤ چاہے ایک ہی آج کیوں نہ ہو تو وہ تو آیات کے بچانے کا حکم دے رہے ہیں نصیحت کر رہے ہیں آپ نے حدیثیں بچانی شروع کر دیں اور حدیثیں بھی وہ جو دو ڈھائی سو سال کے بعد جمع ہوئیں جو لوگوں نے اکٹھی کیں جس کے الفاظ کے اوپر شک ہے جس میں حدیث میں جب وہ بیان کرتا ہے راوی تو وہ کہتا ہے کہ کالا رسول اللہ او کما کالا اللہ کے رسول نے یہ کہا یا یہ کہا جو حدیث کی کتب مقررات ہیں وہ مقررات اسی لیے ہیں کہ ایک ہی حدیث کو مختلف لوگ مختلف الفاظ سے بیان کرتے ہیں اس کے مختلف طریق ہیں یعنی اسناد بھی مختلف ہیں اس کے الفاظ بھی مختلف ہیں اور یقین کامل کسی کو بھی نہیں ہے اس لیے میں نے کئی دفعہ بیان کیے یہاں پہ کہ جو اللہ کی کتاب ہے وہ روایت لفظی ہے جو احادیث ہیں وہ روایت معنوی ہیں ان کو معنی کے لحاظ سے رکھیں ان کے الفاظ کے اوپر نہ جائیں جزاکم اللہ سامعین آپ سن رہے تھے پروگرام ریڈیو احمدیہ جس میں ہمارے ساتھ آج محترم انصر رضا صاحب اور اسی طرح محترم سلیمان احمد صاحب تشریف فرما تھے سامعین اس فریکوینسی پہ ہمارا وقت اب مکمل ہوا چاہتا ہے دونوں مہمانوں کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے وقت نکالا آج کے پروگرام میں شامل ہوئے کنٹرولز پہ ہمارے ساتھ آج یاز محمود صاحب تھے ان کا شکریہ آپ سے اب اس فریکوینسی سے ہم اجازت لیں گے اور چند لمحوں میں اے ایم فائیو تھرٹی پہ دوبارہ رابطہ ہوگا تب تک کے لیے مکرم نظیر اور ساتھیوں کو اجازت دیجیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ احمدیت زندہ احمدیت احمدیت زندہ باد احمدیت زندہ باد احمدیت احمدیت زندہ احمدیت زندہ باد